میں زبردست ہمت اور زبردست صبر کی ضرورت ہے پھر سورہ لقمان کے اندر بھی اسی صبر اور ہمت کی تعلیم دی گئی اور سورہ الفلامین السجدہ کے آخر میں آپ نے پڑھا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ کو یہ بلند مرتبہ امامت کا عطا کیا مگر کب یہ نصیب ہوا جب انہوں نے دو کام کیے ایک تو لما صبر ڈٹ گئے وہ بکانوں بھی آیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے جب یہ دو صفات ان کو نصیب ہوئیں تو پھر ان کو امامت کا مقام عطا ہوا اب تک کی جو تین صورتیں ہم نے پڑھی تو ہم اس میں صبر کا معنی فکری صبر سمجھے اللہ کی توحید پر انسان ڈٹ جائے آخرت کے یقین پر ڈٹ جائیں اس کے بارے میں قطن کوئی سمجھوتا نہ کریں یہ بھی صبر کی ایک بلند ترین مثال ہے لیکن کبھی کبھی عملی صبر کی ضرورت ہوتی ہے مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ مکہ میں بھی آ رہی تھیں لیکن کبھی اس سے بھی بڑھ کر کے عملی ٹکراؤ کا سامنا ہوتا ہے جہاں انسان کو جان و مال لے کر کے بلکہ سب کچھ لے کر پیش ہونا پڑتا ہے اور زبردست قربانی کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے ایسے وقت میں انسان کو صبر کی ضرورت ہے ڈٹ جانے کی ہمت کی ضرورت ہے پہاڑ بن کے بیٹھ جائیں زمین ٹلد آسمان ٹلد آسماں بدل جائے زمین بدل جائے مگر یہ وہ چٹان بن جائے کہ جو ہل نہ سکے پہنانے والوں نے بھی کسی نے بڑی مزے کی بات کہی کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوما چھوڑ دیا دیکھا یہ پتھر بھاری ہے ہم سے نہیں اٹھتا ایسا ہی ہونا چاہیے مومن کو کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوما چھوڑ دیا دیکھا یہ پتھر بھاری ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کو اٹھانا زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے ایسے موقع پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے بالکل یہی حالات ایمان والوں کے ساتھ پیش آئے غزوہ احزاب میں میں نے یہ لمبی تمہید اس لیے مان دی کہ پیچھے مسلسل مکی صورتیں آگے پھر مکی صورتیں بیچ میں یہ مدنی صورت کیوں آئی بس یہی صبر کی ایک عملی شکل پیش کرنے کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں آئے گا رسول اللہ عسوت حسنہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے تو اس میدان میں آپ نے کیا نمونے پیش کیے انسانیت کے سامنے اور آپ کس طرح پہاڑ بن کر رہے اور صحابہ کس طرح کوہے گاں بن کر کے کھڑے ہو گئے کیسی قربانیاں پیش کی وہ مضمون اس صورت میں ہے میرے خیال سے کسی اور مدنی صورت میں زوردار انداز سے نہیں ہے اس لیے ان صورتوں کے فوراً بعد صورت الاحزاب ہے مضمون کیا ہے صورت الاحزاب کا پہلے رکوع کے اندر اس کی فکری صبر کی اہمیت بتائی گئی ایمان والے کو سوچ کیسی ہونی چاہیے اور پھر اس سوچ کے اوپر حملے ہوں اور تانے ہوں آوازیں کسے جائیں اس سے کوئی سمجھوتا نہ کرے دوسرے رکوع سے غزوہ احزاب کا تذکرہ چلا اور تیسرے میں بھی اسی کا تذکرہ ہے اور دوسرے اس کے ساتھ ملا ہوا ایک غزوہ بنو قریضہ ہے اس کا تذکرہ ہے غزوہ احزاب کیا تھا تین ہجری میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد پیش آ چکا ہے یا تو چار کے آخر میں اور یا پانچ کے شروع میں تاریخی روایتیں مختلف ہیں مک مدینہ کے یہودیوں نے اور منافقوں نے مکہ والوں کو گرم کیا اور مکہ والوں نے پورے عرب کو گرم کیا اور پھر سب نے مل کر کے ایک آخری جان کی بازی لگا کر کے اس روشنی کو بجھانے کا فیصلہ کیا کتنا بڑا یہ لشکر تھا تاریخ میں یہ نہیں متعین ہو سکا کم سے کم دس ہزار تو وہی لوگ تھے جو مکہ سے اکٹھے نکلے تھے اور اس کے بعد قبائل کتنے ملے اور کون کون کتنے جڑے ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ کا تو اصرار ہے کہ پچیس ہزار سے اوپر لوگ تھے پچیس ہزار کے لوگوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا مدینہ کے اصل شہر کی تو آبادی تقریباً اتنی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور یہ پہلا غذبہ پیش آیا جس میں انہوں نے بڑی رازداری سے کام لیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں پتہ چلا جب انہوں نے مکہ سے پوچھ کرنا شروع کر لیا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں مختلف رائے آئیں آخر میں رائے آئی دو سو سال عمر والے بوڑھے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اصل ایران کے رہنے والے تھے اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی یہ پارسی بھی رہے یہودی بھی رہے عیسائی بھی رہے آخر میں اللہ نے ایمان کی روشنی نصیب فرمائی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو پھر ہم اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں خندق کھود کر کے تو ہمیں خندق کھودنی چاہیے بڑی عجلت کے ساتھ مدینہ کا نقشہ دیکھا گیا تین جانب ایسی ہیں کہ ایک جانب تو بہت گھنے باغات تھے ان باغات سے حملہ کرنا مشکل ہے اس کو کراس کرنا پھر اس میں سے تیر مارنا اس طرف سے دشمن نہیں آتا ہے دوسری دو جانب وہ ہیں جس میں مدینہ کے سنگریزے ہیں نوکیلے پتھر ان کو ہررا کہتے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے پتھر ہیں ان پہاڑوں کو گھوڑے والوں کا اور اونٹ والوں کا کراس کرنا مشکل ہے ادھر سے بھی کوئی حملہ نہیں کرتا حملے کے لیے ایک ہی علاقہ تھا اصل میں اب تو وہ نہ جنگیں رہی نہ وہ انداز رہا ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے لیے میدان دیکھا جاتا ہمارے یہاں جتنی جنگیں ہوئیں شاملی کے میدان میں پانی پت کے میدان میں سونی پت کے میدان میں کرنال کے میدان میں ان میں کیوں ہوتی تھی اس لیے کہ دلی پر جو طاقت حملہ آور ہوتی تھی اس کو یہیں آ کر کے روکا جاتا تھا تو اس کے لیے ایک میدان تھا اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ باہر نکلیں لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی گئی چنانچہ اندر رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اس جانب خندق کھو دی گئی اور بانٹ کر کے دی گئی خندق اتنی تم کھودو گے اتنی تم کھودو گے بڑا مشکل کام تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھو دی اوپر سے مالی حالات مسلمانوں کے اتنے تنگ ہیں کہ وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ جب آپ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے نیچے اتریں تو صحابہ نے شکایت کی بھوک کی کہ ہماری کمر سیدھی رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو سب نے یہ ان کے ہاں کوئی طریقہ تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ پیٹ میں گیس نہ بھرے اور انسان کی کمر سیدھی رہے تو سب نے تو ایک پتھر باندھا تھا آپ نے دو پتھر دکھائے اب وہ کتنے بڑے پتھر تھے کیسے تھے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اتنے سخت حالات خندق کھود دی گئی چنانچہ وہ لوگ آ گئے ہم لال اور انہوں نے جب آ کر کے دیکھا تو ان کے کمانڈر نے کہا انہا مقید عظیم یہ تو کوئی زبردست چال چلی گئی ہے ایسا تو عربوں کے یہاں کبھی سنا نہیں تھا یہ کوئی باہر سے آدمی آیا اور تھا بھی ویسا ہی چنانچہ بیس دن سے اوپر ان کا محاصرہ رہا لیکن بیس دن کے عرصے میں وہ خندق کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا اکا دکا لوگ ادھر سے مارے گئے اکا دکا ایمان والے شہید ہوئے صرف دو آدمیوں کے نہ تین خندر کراس کرنے میں کامیاب ہوئے اس میں جیسا وہ تینوں ادھر آئے ایک تو خندق کے بیچ میں گر کے مر گیا جو کہ خندق اتنی چوڑی تھی گھوڑا اس کو کود کر پار نہ کر سکے انسان چھلانگ لگا کر پار نہ کر سکے گہری اتنی تھی کہ اترنے والا پھر واپس جلدی سے چڑھ نہ سکے تو ایک تو گر کے مر گیا اور پار نہیں کر سکا دو نے پار کیا ایک نے دیکھے حالات وہاں کے تو اس نے جلدی سے کوشش کی تو گھوڑا واپس تو پھر دوبارہ واپس بھاگ کے پار کرا گیا ایک رہ گیا ادھر یہ امر ابن عبد ود تھا عرب کا سب سے بڑا پہلوان لیکن عربوں کی جنگ تھی اگر امر ابن ود وہاں رہ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے صاحب آپ ٹوٹ پڑیں گے اس کو مارنے کے لیے نہ آنا ان کا اپنا طریقہ تھا جنگ کرنے کا جنگ کے بھی اصول تھے اس نے للکارا حل میں مبارز ہے کوئی مقابلے میں آنے والا اب اکیلے اکیلے نے جانا ہے یہی جنگ کی شرافت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کھڑا کیا مقابلہ ہوا لمبی گفتگو ہے وہ کبھی سیرت کے بیان میں سنیے اس کے بعد دو دو ہاتھ ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوا حضرت علی پیدل چل رہے تھے لیکن جب مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پروردگار نے اس کے غرور کو توڑ دیا حضرت علی نے اس سے کہا کہ سنا ہے کہ جو میدان میں تجھ سے تین چیزوں کا مطالبہ کرے تو ان میں سے ایک کو مان لیتا ہے میں بھی تجھ سے تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں ایک مان لے اس نے کہا کیا تین چیزیں اس نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قبول کر لے اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت نہیں ہے اس نے عجیب الفاظ استعمال کیا اس نے کہا جانتا ہوں لیکن لا نہ بھگئی اس میں مجھے کوئی رغبت نہیں ہے میں کیا کروں گا تیرا دین قبول کر کے حضرت علی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ واپس چلا جا تیرے بچے روئیں گے اس نے کہا کہ ہاں میں پھنس گیا ہوں لگتا ہے لیکن میں اس کو نہیں پسند کرتا ہوں کہ میں واپس جاؤں اور مکہ کی عورتیں مجھے تھوکیں اور تانا دیں کہ سندک پار کر کے گیا تھا کیا ہوا حضرت کرے فرمایا اگر تیسرا کام یہ جنگ کر اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے عجیب جملہ کہا اس نے کہا لیکن جنگ کروں مجھے مگر مجھے تیرے اوپر ترس آ رہا ہے اس لیے کہ تو چھوٹی عمر کا ہے تو نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہیں میں تو پرانا آدمی ہوں تھوڑی اس کی عمر زیادہ تھی اور کہا کہ پھر میں تجربہ کار ہوں تو تجربہ کار ہے اور دیکھ میں نے زرا پہنی ہے اور تو خالی بدن آ گیا ہے اور میں سوار ہوں اور تو پیدل آ گیا ہے اس لیے میرے مجھے تیرے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کوئی دوسرا آدمی میری عمر کا بھیج حضرت علی نے فرمایا مگر مجھے تیرے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے اور جنگ ہوئی خدا نے اس کا غرور توڑ دیا بیس دن کے بعد پروردگار نے ایسی سخت قسم کی آندھی بھیجی کہ ان کے گھوڑوں کے قلعے ٹوٹے رسے ٹوٹے اور آخر یہ بھاگنے پر واپس مجبور ہوئے اتنا بڑا لشکر واپس گیا کوئی ان کو کچھ ان کو نصیب نہ ہوا یہ ہے غزوہ خندق بیچ میں آئے گا لیکن اس میں بہت بڑا امتحان کیا تھا سخت امتحان اللہ اکبر اتنا سخت امتحان تھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ یہ تو بالکل لگتا ہے کہ آپ پار کر جائیں گے تو آپ نے دیکھا پیچھے سے یہودیوں نے غداری کر لی یہودی مدینہ کے مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل گئے اور مدینہ کے منافق بھی مل گئے اور بالکل ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ ہم مسلمان ایک دو دن کی بات ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو ہم کیوں اپنے آپ کو خامخواہ ہلاک کریں کیوں ضائع کر لیں ان یہودیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مشورہ فرمایا کہ اگر ایسا کریں کہ مدینہ کے کچھ باغ دے لیں ان کو اور ان کو کہیں کہ ان مدینہ کے باغوں کی سال کی اتنی آمدنی ہم فکس ان کو دے دیتے ہیں مگر اس موقع پر ہمیں دھوکہ نہ دو بنو قریضہ ان کا خاندان موجود تھا ان صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب یہ آپ پر وہی نازل ہوئی ہیں یا آپ اپنی صحاب دید پر ایسا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اپنی میں دیکھتا ہوں تمہارے حالات کے تم بہت تنگ ہو گئے ہو گر گئے ہو مسائل میں انہوں نے عرض کیا اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو دور جہالت میں میں نے ان سے سلانے نہیں کی اور ایک دانہ نے ان کو کھجور کا دیا ہاں اللہ یہ کہ اپنی مرضی سے ہم نے دیا ہو مہمانی کے طور پر دیا ہو یا ان کے یتیم غریبوں کو دیا ہو تو میں ایسے وقت میں ان سے یہ صلاح کروں نہیں کریں گے اللہ ہمارے ساتھ کوئی پرواہ نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی سننا چاہتے تھے اصل میں لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے حالات تھے بار بار یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہودی اور مناسب پیچھے سے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمان مجبور ہیں سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیسے ایمان کا امتحان ہوا زبردست صبر کو آزمایا گیا اور بیس دن اسی طرح چلتے رہیں یہ اس صورت کا مضمون اس کے بعد پھر پردے کے احکام آئیں گے اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص احکام آئیں گے آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے اور پھر صورت مکمل ہوگی بسم اللہ الرحمن سورت اللہ احزاب مدنی ہے وہ یہ اگر یہ غزوہ چار یا پانچ کا ہے تو ظاہر ہے کہ پانچ کو نازل ہوئی ہے چونکہ یہ سورت غزوے کی ترغیب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بطور تبصرہ ہے وہی سلاسوں و سب آیا اس میں تہتر آئے ہیں وہ تس رکوات اور نو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ آسان علیما حکیما اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ دریئے اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور اس تقوی کا تقاضا کیا ہے ولا تو نہ والمنافقین منافقین اور نہ کافروں کی بات مانیے اور نہ منافقوں کی بات مانیے وہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے جو وہ منوانا چاہتے ہیں فرمایا بالکل نہیں کافروں کی بات بھی نہیں ماننی منافقوں کی بات بھی نہیں ماننی ان اللہ کا نلیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا ہے کافر کیا منوا رہے تھے آپ نے دیکھ لیا حملہ کر کے آئے منافق کیا مروا رہے تھے مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے ڈرا رہے تھے اور اس کے علاوہ بالکل شروع میں ہی ہے کچھ عجیب قسم کے ان کے مطالبات تھے کہ یہ یہ باتیں مسلمان مان لیں کیا ان کی کوششیں تھیں کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ انسان کے پہلو میں ایمان بھی رہے اور منافقت بھی رہے کفر بھی رہے دونوں کو چلا لیا جائے اور وہاں نہیں ہیں اور پھر اسی طریقے سے ایک عورت انسان کے لیے بیوی بھی ہو اور اس کی ماں کو درجہ بھی مل جائے ہمارا بالکل نہیں اور ایک آدمی کے کئی باپ ہو جائیں اس کو بھی باپ تسلیم کیا جائے اس کو بھی کیا جائے فرما بالکل نہیں اور اس طرح کی باتیں تھی وہ تب يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ نک اور پیچھے چلیے ماں اس چیز کے یوحا ہاں کا جو آپ کی جانب وہی کی جاتی ہے مِنْ بک آپ کے رب کی طرف سے ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے انسان زندگی کا لمحہ لمحہ یہ سوچ کر کے گزارے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کو اس کی پوری خبر ہے وہ توکل اللہ اس کٹھن راستے میں ان کی بھی نہیں مانو ان کی بھی نہیں مانو کوئی سمجھوتا نہیں دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں یہ آسان کام ہے وہ توکل آل اللہ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے وقفا بلّہ وکیلا اور اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے وکیل کا معنی میں نے عرض کیا بنیادی معنی جس کے سپرد کر دیے جائیں سارے کام سارے کام اللہ کے سپرد کرو اس کے حوالے کر دو کسی قسم کا دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی آگے اصل ایک مضمون بیان کرنا ہے کہ ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے اس سے پہلے مضمون یوں آیا کہ ایک آدمی کے دو پہلو میں دو دل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ایک آدمی کی دو مائیں ہو سکتی ہیں یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے دو مائیں کہاں سے ہو جائیں گی جس طرح ایک انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہو سکتے ایک انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک انسان کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ واقعہ بھی تھا ما جعل اللہ علیہ من قلبین فی جوفی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے کسی مرد کے لیے من قلبین دو دل فی جوفی اس کے سینے میں یا اس کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے اور یہ دو دل والے کون تھے جو اپنے دلوں میں منافقت بھی رکھتے تھے کفر بھی رکھتے تھے شرک بھی رکھتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے کہ ایمان بھی ہے ہمارے پہلو کے اندر اور بعض منافق تو عجیب قسم کے تھے جمیل ابن معمر نام ایک شخص تھا وہ کہتا تھا میرے پاس دو دل ہیں ایک دل یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے ایک دل مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے ایک دل میں کفر رکھتا ہوں ایک دل میں ایمان رکھتا ہوں جمیل امن امام اس طرح کے انسان بھی تھے اس دور میں ما جعل ازواجکم جم اللہ اور ایک نے تو آپ پر الزام لگایا نعوذ باللہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے ان کے دو دن ہیں ایک دل ان کا مکہ میں رہتا ہے ایک دل ان کا مدینہ میں رہتا ہے کبھی یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں استغفر اللہ ما امہاتکم اور نہیں بنایا پروردگار نے تمہاری بیویوں کو اللہ ہی جن سے تم ذہان کرو ان میں سے امہاتکم کم تمہاری مائیں تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا یہ ان کے یہاں دورے جہالت میں ایک مسئلہ چلا رہا تھا ایک آدمی نے کسی عورت کو کہہ دیا تم میری بہن تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہن بن گئی کسی کو کہہ دیا تو میرا بیٹا سمجھا جاتا تو یہ بیٹا بن گیا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اس کو ماں سمجھ لیا جاتا تھا اور پھر بیوی کے حقوق نہیں پوری زندگی اس کے ساتھ ماں کے حقوق رہتے تھے فرمایا پروردگار نے تو کسی عورت کو جو تمہاری بیوی ہے اس کو تمہاری ماں نہیں بنایا تمہاری ماں وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو دوسری کو بولو یہ میری ماں کیسے بن جائے گی بیوی ماں کیسے بنے گی اگر اب کوئی انسان بیوی کو ماں کہہ دیں تو اس کے تفصیلی احکام اٹھائیس میں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ میں آ رہے ہیں یا تو صرف اتنی بات کہ بیوی ماں نہیں بن سکتی اور ماں بیوی نہیں بن سکتی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے گود لیے ہوئے بیٹوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے نہیں بنایا یہ بھی ان کی ایک جہالت تھی اگر کوئی آدمی کسی لڑکے کو گود لے لیتا تھا کسی کے اولاد نہیں تھی یا کسی طور پر بھی پال لیتا تھا ایک بچے کو تو پھر اس کو اپنے ولدیت کے ساتھ اور یہ جہالت تو ابھی بھی ہے اس کو فلاں ابن فلاں لکھتا تھا فلاں سنا فلاں اپنا نام لکھتا تھا فرمایا جس طرح دو دل نہیں ہو سکتے جس طرح دو نہیں ہو سکتی اس طرح ایک انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے ایک تو وہ باپ جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا اور ایک تم نے ادھر سے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور تم اس کے باپ بن گئے اور واقعتاً پھر باپ کے احکام اس پر جاری ہونے لگ گئے اور بیٹے کے احکام جاری ہونے لگ گئے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ذالکم قولکم یا فواہکم یہ ادعیاءکم دعیون کی جمع ہے اور دعیون کہتے تھے کسی دوسرے خاندان کے انسان کو جس کو دوسرے خاندان میں شامل کر لیا گیا ہو اور اس خاندان کے کسی انسان کی ولدیت لکھی گئی اس کے ساتھ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہاری بات ہے بی جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے کئی ہوئی بات ہے ایک آدمی یوں ہی کوئی بات بک دیتا ہے تو اس سے کیا بیٹا بن جائے گا ایک آدمی یوں ہی کہہ دیتا ہے تو اس کے کہنے سے بیٹا کیسے بن جائے گا واللہ یقول الحق اور اللہ تعالیٰ درست بات کہتا ہے اور وہ تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ سیدھا راستہ دکھا رہا ہے کہ آئندہ اس جہالت میں مبتلا مت ہو جاؤں اور اس میں ایک مسئلہ بھی تھا وہ کیا مسئلہ تھا ایک غلام سے مصر سے دکھتے ہوئے آئے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ انہوں نے ان کو خرید لیا اور پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دے دیا اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا آزاد کر کے لیکن آپ نے بیٹا بنایا آپ اس کو اپنے بیٹے کے حقوق کے طور پر بیٹے کے طور پر نہیں سمجھتے تھے مگر عرب کے لوگ تو اسی جہالت میں مبتلا تھے اس جہالت کو دور بھی کرنا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے واللہ یقول الحق اللہ درست بات کہتا ہے وہ یا پھر سبھی اور اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ادعوہم آبادہ اہم پکارو ان کو ان کے باپوں کے ساتھ مطلب جب ایسے لڑکوں کا نام لو تو ان کے باپ کا نام لو ان کے ساتھ وہ عند اللہ اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ پس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں وہ اور تمہارے موالی ہیں تمہارے موالی مولا کی جمع جس کے ساتھ دوستی لگائی جائے جس کو اپنا حلیف بنایا جائے جس کو اپنا قریبی بنایا جائے یہ تمہارے موالی ہو سکتے ہیں اور تمہارے بھائی ہو سکتے ہیں دین کے بارے میں اگر تمہیں ان کے باپ کا نام ہی نہیں معلوم تو دینی بھائی کہہ سکتے ہو اپنا دوست کہہ سکتے ہو اپنا موالی کہہ سکتے ہو مگر اس کو اپنا بیٹا نہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَاتُمْ بِكْ ایک زمانے تک ایک کو بچہ کہتے رہے بیٹا کہتے رہے اور سب لوگ ویسے ہی نام سے پکارتے رہے اب اگر غلطی سے کسی سے وہ نام نکل جائے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں بولے السّلام علیکم اور کوئی نہیں گنا تمہارے اوپر فیما اس بارے میں اخطا تم غلطی کر جاؤ تم بھی ان بیٹوں کے بارے میں بلا کما تعمدت مدد مگر وہ بات تعمدت پختہ ارادہ کریں قلوبکم تمہارے دل اس کا جس کا پختہ ارادہ کر لیں تمہارے دل وہ اس کے بارے میں تمہاری گرفت ہوگی مطلب غلطی سے کسی کو کہہ دیا فلاں کا بیٹا اور حقیقت میں وہ بیٹا نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن جان بوجھ کر کے یہ سمجھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا نہیں اس میں گناہ ہے اور پیار کے طور پر کسی کو بیٹا کہہ دیا بڑے نے چھوٹے کو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اولا اس کے معنی زیادہ استحقاق رکھنا اس کے معنی زیادہ مستحق ہونا النبی اولا بالمؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین ایمان والوں کا من انفسهم ان کی جانوں سے بھی زیادہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جانوں کے مقابلے میں بھی جتنا ان کو اپنا احساس اپنا خیال نہیں اس سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کا ہے اور جتنے وہ اپنی ذات کے مستحق نہیں اس سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باز أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویاں امہاتہم سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں مہات المؤمنین مگر جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا حق تو رکھتے ہیں ایمان والوں کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں مگر باپ نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی روحانی مائیں ہیں حقیقی مائیں نہیں ہیں اگر حقیقی مائیں ہوتی تو اوپر تو اس کا انکار کیا جا چکا ہے تو پھر ان سے پردہ ضروری نہ ہوتا آگے رہا ان سے پردہ ضروری ہے اگر حقیقی مائیں ہوتی تو پھر ماں کی بیٹی تو بہن ہوتی ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی سے کسی امتی کا نکاح درست نہ ہوتا مگر آپ کی بیٹیوں سے نکاح درست ہے تو روحانی مائیں ہیں بول اللہ اولا فی کتاب تفعلوا الى اولیائکم معروفا ایک اور مسئلہ وہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے مکہ والوں کا اور مدینہ والوں کا بھائی چارہ کرایا ایک دوسرے کا بھائی بنایا مکہ والوں کو اور مدینہ والوں کو اور جو بھائی بنایا تو مدینہ والوں نے واقعہ بھائی ہی سمجھا ان کو اور جائیداد میں باقاعدہ ان کو حصہ دیا گیا تو جس طرح منہ سے بولنے سے بیٹا نہیں ہو سکتا منہ سے بولنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی تو ان کو بھی تو بولا گیا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں تو کیا یہ حقیقی بھائی شمار ہوں گے اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ نہیں جو حقیقی بھائی ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں چنانچہ اگر کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے بانٹنے کا تو اب تک یہ کام چل رہا تھا چونکہ مکہ اور مدینہ والوں کو جوڑنا تھا لیکن آئندہ کے لیے جو حقیقی بھائی ہوں گے ان کو زیادہ حق ہوگا ان کے مقابلے میں جو منہ بولے بھائی ہیں النبی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ اور رشتہ دار رشتے والے اولو الارحامی رشتے والے رشتے دار بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض بعض سے کا زیادہ حق رکھتا ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں جو پہلے سے لکھا ہوا تھا من المؤمنین عام ایمان والوں سے والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں سے لیکن جس نے اب تک کسی کو بھائی بنایا ہوا تھا آج اس کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کے بھائی کو اس کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا فرمایا حصہ تو نہیں مل سکتا ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو تو یا تو زندگی میں دے دو اور یا انتقال کے وقت میں وسیعت کر دو لیکن زندگی میں دے دیں گے تو تب بھی تب جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں اگر انتقال کے وقت میں وسیعت کرو گے تو ایک تہائی سے زیادہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی ون تھرڈ بس اس سے زیادہ نہیں وہ الرحامی اور رشتے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ مستحق ہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والوں کے مقابلے میں ہجرت کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ انتفالوں مگر یہ کہ تم کرو الا کم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف کوئی نیکی کا کام تو یا زندگی میں دے دو یا وسیعت کر دو کان پھر کتاب مستورا یہ بات ہے کتاب کے اندر لکھی ہوئی یا یہ بات کتاب کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں پہلے سے طے تھا کہ ایسا ہوگا کہ شروع میں ان کو بھائی بنایا جائے گا لیکن جب ہجرت کرنے والے کی بھی ایک تعداد ہو جائے گی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ بھائی کی طرح جائیداد کے وارث تو نہیں بن سکتے البتہ یہ دوست ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو کر سکتے ہو وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اوپر فرمایا یہ ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی پہلے سے طے ہیں تو پہلے سے اس طرح کے معاملات ہوئے فرمایا ہاں ہوئے حضل کے اندر دیکھیے آپ سے عہد لیا گیا اور سارے نبیوں سے لیا گیا اور پانچ نبیوں کا یہاں ذکر ہوا بڑے پانچ نبی آپ کے سمیت ان سے وعدہ لیا گیا کیا وعدہ لیا گیا تقریباً جمہور امت کہتی ہے وہی وعدہ جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے کیا وعدہ لیا گیا تھا ان سے سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ ایک نبی کی موجودگی میں جب دوسرا نبی آ جائے اور وہ پہلی بات کی تصدیق بھی کرتا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے معاون بنیں اور پھر ہر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں آئیں گے تو ہر نبی اپنی امت کو بتایا تا جائے کہ میں تو جانے کے لیے آیا تھا اور جا رہا ہوں لیکن ایک آخری پیمبر آ رہے ہیں جب وہ آ جائیں گے تو پھر تم انہی کا کلمہ پڑھنا انہی کا ساتھ دینا پھر ان کا انکار کر کے اگر تم میرے دین کو مانو گے تو تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکے گا یہ وعدہ لیا وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اور یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے میسا ان کا وعدہ و کا اور خاص آپ سے بھی لیا ومن نوح اور نو علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا اس میں اپنی توحید کا وعدہ ان کی رسالت کا وعدہ وہ سارے وعدے شامل تھے کیوں یہ وعدہ لیا لیام عذابا علیما ایک وعدہ سارے انسانوں سے لیا تھا اور ایک وعدہ انبیاء کرام سے لیا گیا یہ وعدے کیوں لیے گئے نیت الصادقین تاکہ پروردگار سچوں سے پوچھے صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں کہ انہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا اور اس پر کیسا عمل کیا ان سے پوچھے اور پھر ان کو ان کی شان کے مطابق جزا دے وہ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا علیما اور پروردگار نے تیار کر رکھا ہے نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب یہاں ایک چھوٹا سا فتنہ ہے وہ کیا النبی اولا بالمؤمنین کہ اولا کے معنی قریب ہونے کے بھی ہیں اور اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت بھی ہے تو اس سے بعض لوگ یہ فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی ایمان والوں کے زیادہ نزدیک ہیں تو اس کا مطلب جہاں ایمان والا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بالکل نہیں انہوں نے بھی دوسری جگہ اس کی صراحت کر دی کہ ہماری یہ مراد بالکل نہیں ہے یہاں مانا اور تمام ڈکشنری والوں نے یہی مانا لے کہ خیر خواہی کرنے والا استحقاق رکھنے والا یہاں ان نبی بالمؤمنین خیر خواہی سے بڑھ کر کوئی معنی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ان کی جانوں سے زیادہ خیر خواہ ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں انسان اپنی جان کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں وہ بچوں کو قربان کر دیتا ہے رشتہ داروں کو قربان کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن جتنے خیر خواہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنے خیر خواہ تو وہ خود بھی نہیں ہیں اس کا مطلب اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو وہ صرف ان کی خیر خواہی میں حکم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کا حکم دیں گے تو ان کی خیر خواہی میں دیں گے دوسرے آداب سکھائیں گے تو ان کی خیر خواہی میں سکھائیں گے عبادات کی باتیں بتائیں گے تو ان کی خیر خواہی میں بتائیں گے یا الذین آمنوا کرو نعمت اللہ علیکم کافروں کی بھی نہیں ماننا اور منافقوں کی بھی نہیں ماننا اللہ پر بھروسہ کرنا جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کے پیچھے چلیے گا یہ تین سخت حکم تھے تو کہاں کافر منوا رہے ہیں کہاں منافق منوا رہے ہیں اور ان کی نہیں ماننی اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے وہ غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہو گیا اس غزوہ میں چونکہ خندق کھودی دی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور احزاب یہ حضب کی جمع ہے چونکہ مختلف پارٹیوں نے مل کر حملہ کیا تھا مکہ والوں نے بھی کیا اور دوسروں نے بھی کیا اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں مختلف طرف سے جماعتیں آ گئی تھیں کیسے عجیب حالات تھے یا الذین نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو یاد کرو تم نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر پروردگار نے فرمائی کم جنود جب آئے تھے لشکر ایک لشکر نہیں کئی کئی لشکر آئے علیہم ریحا تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو تروہا اور ایسے لشکروں کو بھیجا لم تروہا جن کو تم نے دیکھا نہیں ہوا کو بھیجا بائیس دن کے بعد میں نے کہا یا اکیس یا بیس دن کے بعد کم سے کم بیس دن کے بعد بیس دن تک محاصرہ رہا اس کے بعد اور بعد نے کم بھی لکھا اٹھارہ بھی لکھا اس کے بعد زبردست ہوا چلی جس سے چونوں کے اوپر رکھی ہوئی ان کی دیگیں اڑی ان کے جانور گرنے لگے درخت گرنے لگے یہ ہوا تو چلی لیکن جنودن لم تروہا اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جو تم نے دیکھے نہیں تھے اس پر بھی بحث ہوئی کہ لشکروں نے کیا کیا غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کے لشکر آئے انہوں نے جنگ بھی کی فَوْقَ الْعَنَاقِ فو مِنْهُمْ كُلَّ بنا ہم پڑھ چکے یہاں انہوں نے کیا کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لشکروں کی دائیں بائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسے نعرے لگائے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ڈر پیدا ہو گیا یہاں تک کہ وہ واپس جانے کے لیے مجبور ہو گئے وَجُنُودًا لَمْ دن اور ایسے لشکروں کو بھیجا لَمْ رہو جن کو تم نے نہیں دیکھا اور بخاری و مسلم جیسی کتابوں کی روایتیں ہیں کہ اکا دکا بعض صحابہ نے دیکھے کسی نے دیکھا کہ کوئی عجیب قسم کی مخلوق جا رہی ہے کہا اپنے نبی سے جا کر کے کہہ دیجئے گا کہ ہم نے کافروں کے منہ موڑ دیے ہیں آپ بے فکر رہیں وکان اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور تم جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے من اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ہائے ہائے کیسا وقت تھا اِذْ جَاؤُكُمْ جب وہ آگئے تھے من فوقِكُمْ تمہارے اوپر سے بھی وَمِنْ أَسْفَرَ مِنْكُمْ اور تمہاری نچلی طرف سے بھی چاروں طرف سے حملہ ہر طرف سے حملہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب نگاہیں ٹیڑی ہو گئی تھیں آدمی جب پریشان حال ہوتا ہے تو اس کو چکر آتا ہے اسی کو کہا زاغت الابصار نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور القلوب الحناجر اور دل پہنچ گئے تھے حناجر تک حناجر کہتے ہیں اس اوپر والی ہڈی کو یہ اس ہڈی تک پہنچ گئے تھے دل حلقوم تک پہنچ گئے تھے ہنجرا تک پہنچ گئے تھے دل اور دل یہاں تک پہنچنے کا مطلب جب انسان گھبراتا ہے تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا پھٹ رہا تھا گھبراہٹ کی وجہ سے کیا گھبراہٹ تھی یہاں دل منہ کو آ رہے تھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب قسم کے گمان کر رہے تھے کہ پروردگار نے میں ابھی تو پیچھے گزرا اگلی بننا رسولی کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے حقا نصر المؤمنین ہمارے اوپر یہ بات پکی ہے کہ ہم ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے اور کرتے ہیں ایمان والوں کی مدد تو لوگ عجیب گمان کرنے لگے کہ کہتے تھے مدد کریں گے آئی تو ہے نہیں کہتے تھے کہ پروردگار اپنے نبیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا مگر مدد تو آنے رہی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ جنون اور تم اللہ کے بارے میں عجیب گمان کر رہے تھے حن علی کا تو بھی ابتلی المنون اسی موقع پر ابتلی الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو آزمایا گیا آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ان کو ہلایا گیا زبردست طریقے سے آزمائش میں ڈالا گیا اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے اندر کے بھی دشمن باہر کے بھی دشمن اور جن کو اپنا سمجھتے تھے منافقین وہ بھی دشمن وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ان کو ہلایا گیا زبردست طریقے سے زلزلہ آیا ان پر زبردست زلزلہ زلزلہ زمین پر نہیں آیا ذہنوں میں پریشانیوں کا زلزلہ آیا کہ آدمی کو چکر آتا ہے اور جب زلزلہ آتا ہے تو آدمی بے ترتیب بھاگتے ہیں کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو بالکل یہی منظر پیش آیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق مرد منافق لوگ فِي قُلُوبِهِمْ مرغ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی ما وعدن اللہ رسول اللہ غرورا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور نہیں وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے اللہ غرورا مگر دھوکے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا استغفر اللہ کہ وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوا یہ دھوکے کے لیے وعدہ کیا تھا یہ کس وعدے کی طرف اشارہ ہے تمام تفسیری روایتوں میں اور سیرت کی روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ غزوہ حمراء الاسد ذہن میں ہوگا غزوہ احد پیش آیا اور احد کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ ہم ان کا پیچھا کرنا چاہیے ورنہ یہ پلٹنے کی کوشش کریں گے تو پیچھا کیا گیا اور آٹھ کلومیٹر یا اس سے کچھ دور ایک مقام ہمراہ الاسد وہاں تک ایمان والے گئے اور آٹھ دن تک یہاں قیام فرمایا اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اب کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے ہم ہی ان کی طرف جائیں گے اور اگر وہ آئیں گے بھی تو منہ کی کھائیں گے شکست ہی کھائیں گے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے یہ بات نوٹ کی ایمان والوں نے بھی اور منافقوں نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہتے ہیں جی ہمیں وعدہ کیا تھا اب نہیں آئیں گے وہ تو آ گئے ہمیں وعدہ تھا کہ ہم جیتیں گے اور دیکھو جیتیں گے یہاں تو حال یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں مدینہ کے اندر اندر گھسنے والے ہیں وہ ما وعدن اللہ رسول اللہ رو نہیں وعدہ کیا تھا آپ نے فرمایا ولو سا روس رو اگرچہ وہ کتنے زیادہ بھی ہوں گے تب بھی پروردگار ہم ہی کو غالب کرے گا وہ کہتے دیکھو اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے اور اب تو گھروں میں گھسنے والے ہیں سب دھوکے کے وعدے تھے استغفر اللہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور یاد کرو جب کہہ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے یا اہل یثرب او یثرب والو یا اہل یثرب او یسرف لا مقام لکم تمہارے لیے کوئی کھڑا ہونا نہیں مصدر ہے یہ فرجعو واپس لوٹو یسرف مدینہ کا پرانا نام ہے منافقوں میں سے کچھ منافقوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے تم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں کھڑے ہونے کا مطلب سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے اگر جان بچانی ہے تو فرضی ہو واپس لوٹ چلو یہ کھلبلی مچا رہے تھے ایمان والوں کے دل توڑ رہے تھے اور بطور خاص یہ کس نے بات کہی تھی کہتے قیضی لکھا ہے ایک منافق کا نام اس نے یہ بات کہی تھی اعلان کیا چلو واپس ہم نہیں یہاں کھڑے ہو سکتے وہی فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ یہ تو بڑی بے شرم قسم کے تھے جو کہہ رہے تھے واپس چلو کچھ دوسرے تھے جو باقاعدہ طور پر اجازت مانگ رہے تھے اور اجازت کس لیے مانگ رہے تھے کہ کوئی بہانہ ملے یہاں سے بھاگنے کا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور یاد کرو جب ایک گروہ ان میں سے کہہ رہا تھا یا اہل یثرب اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تمہارے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں یہاں پر واپس لوٹو وہ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور جو اتنے بے شرم نہیں تھے کم درجے کے تھے تو اجازت مانگتے تھے اور اجازت مانگتا تھا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون ان بیوتنا عورہ اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر بے پردہ ہیں عہورا تم کے معنی ایسی چیز جس کو پردے میں رکھنا چاہیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بے پردہ ہیں یعنی ان کی سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جیسا کوئی دیکھے گا باہر سے تو سیدھے ہمارے بیوی بچے نظر آئیں گے کوئی گھر کے اندر حملہ کر دے گا اس لیے ہمیں چھٹی دے دیجئے وما ہی بھیاؤ حالانکہ وہ بے پردہ نہیں تھے ان کی سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا ان دون الا فرارا وہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا ہی چاہتے تھے یہی ان کا مقصد تھا کہ کسی طرح جان چھڑائیں اور بھاگیں ولو دخلت عليهم من نطاريا ثم الفتن لاتو طلب وما بھی بها اللہ يسيرا اس آیت کی دو طرح تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر یہ کی گئی کہ آج اس جنگ کے لیے ان کو کہا گیا جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو کیسے بہانہ تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کے لیے حالانکہ اگر مدینہ کے کناروں سے اس سے پہلے ان کے دشمن گھستے اور پھر ان سے کہا جاتا کہ آؤ جنگ کرو تو یہ سب کے سب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے قومی دفاع کے لیے علاقے کے دفاع کے لیے لیکن جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو تو نہیں کرتے ایک تفسیر دوسری تفسیر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خندق کھودی ہوئی ہے اور کافر باہر پار رکے ہوئے ہیں ورنہ اگر گھس جائیں مدینہ کے اندر اور وہ کہیں کہ دیکھو بھائی جو دوبارہ واپس کافر ہوگا ہمارا ساتھی بن جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ رہے گا ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے جیسے یہ بات سنیں گے سب کے سب مل جائیں گے ان کے ساتھ جی بالکل بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں ولو دخلت اور اگر داخل کیا جائے مدینہ اس کا نائب فعل مدینہ یعنی مدینہ میں گھس آئے وہ علیہم ان کے پاس من مدینہ کے کناروں سے ثم مسہل الفتنہ تا پھر سوال کیا جائے ان سے فتنے کا یہ فتنے کا ایک معنی وہی جنگ کرنے کا اور دوسرا معنی نہیں دوبارہ کافر بن جانے کا لآتوہا تو ضرور اس فتنے کو کر دیں گے انجام دے دیں گے وَمَا طلب بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اس فتنے کو کرتے ہوئے تھوڑی دیر بھی نہیں لگائیں گے وَمَا وما اور نہیں ٹھہریں گے وہ بیاں اس فتنے کے ساتھ یعنی فتنہ کرنے کے لیے إِلَّا يَسِيرًا مگر تھوڑا سا بس ذرا سا کوئی انتظار کریں تو کریں ورنہ یہ تو ٹوٹ پڑیں گے ہاں جی بالکل صحیح ہے ورنہ قبل حالانکہ یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا لا یولون الادبار کہ وہ نہیں مڑیں گے پیش دکھاتے ہوئے وکانا عہد اللہ مسئولا اور اللہ کا وعدہ ایسا ہے مسئولا کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا پکا وعدہ کیا قسمیں کھائیں زمین بدلے آسماں بدلے ہم نہیں بدلیں گے اور یہ کب وعدہ کیا تھا میں نے کہا کہ جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو یہ سارے وعدے کرتا ہے مگر انہوں نے بطور خاص وعدہ کیا اور غزوہ عہد میں جب انہوں نے وہ شرارت کی اور پھر خدا نے ان کو رسوا کیا اس کے بعد انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ بالکل اگر آئندہ یہ حالات پیش آ جائیں گے ڈٹ کر ہم رہیں گے اور ابھی ہم سورہ نور میں پیچھے پڑ چکے ہیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ ہم کو ایسا حکم دیا جائے گا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے لیکن رہے قل لن ينفعكم الفرار آپ فرما دیجیے ہر نفع نہیں دے گا تم کو الفرار بھاگنا ان تم من الموت اگر تم بھاگتے ہو من الموتی موت سے اب القتل یا قتل ہو جانے سے کیوں اس لیے کہ موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے میدان جنگ سے بھاگنے سے کوئی بچتا نہیں قتل جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ یہاں سے بھاگ جائے تو اس لیے بچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا وہی رن لاہک مت اور تب تو اگر تم یہاں سے بھاگو گے لا مت نہیں تم زندگی کا فائدہ اٹھاؤ گے نہیں تم زندگی کا سامان حاصل کرو گے نہیں مزے مارو گے اللہ خلیل مگر تھوڑے سے چند دن تم کو ملیں گے یہاں سے بھاگ کر کے آخر جو موت کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے اس وقت پر موت تو آنی آنی ہے بھاگنے سے کوئی بچ نہیں سکتا رہنے سے کوئی مر نہیں سکتا آپ ان سے فرمائیے منزلزی کون ہے وہ اللہ یاسیم جو بچائے گا تم کو من اللہ اللہ سے ان اراد بکم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے ساتھ سو ان کوئی برائی کا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے پریشانی میں ڈالنا چاہے کون بچا سکتا ہے تم کو اور رات ابھی رحمہ یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے تو یہ بتاؤ کہ اس کی مہربانی کو تم سے روک کون لے گا نہ کوئی اس کی مہربانی کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے بچا سکتا ہے اللَّهِ اللہ ولی نَصِيرًا اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیرہ اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا فلیالم علین ولاً البس اور وہ تین قسم کے ہو گئے ایک جو اعلان کر رہے تھے کہ واپس چلو دوسری پارٹی وہ جو اجازت مانگ رہی تھی اور ایک تیسری پارٹی چپ کے چپ کے اپنے بھائیوں کو کہتے تھے کھسک چلو واپس چلو فرمایا یہ کوشش یہ چپ کے چپ کے جو کام کرتے ہیں اللہ سے چھپ نہیں سکتے قد یعلم اللہ یقینا اللہ جانتا ہے المحذقین رکاوٹ کھڑی کرنے والوں کو منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو لکھوان اپنے بھائیوں سے حلوم میں لینا ہماری طرف آ جاؤ ولا یا کلیلہ اور وہ نہیں آتے ہیں جنگ کے پاس مگر بہت تھوڑے ایسے لوگ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جو چپ کے چپ کے اپنے لوگوں کو واپس کرتے ہیں اور مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور اتنے ولا اتنے والا یا قلیلا نہیں آئیں گے وہ جنگ کے پاس مگر بہت تھوڑے سے ينظرون اليك فیضا اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت حتن علیکم وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ بخیلی کرنے والے ہیں شحیح اشحہ بہت بخیلی کرنے والے ہیں تمہارے بارے میں مطلب اگر ان کو لگے کہ جان و مال کی قربانی دینے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا نہیں دیں گے اگر ان کو لگے کہ مسلمانوں کو ہماری ذات سے کوئی نفع ہوگا کبھی اس کی دینے کی کوشش نہیں کریں گے فائدہ جا الخوف چنانچہ جب خوف آ جاتا ہے کوئی پریشانی کی بات آتی ہے کوئی جنگ کی بات آتی ہے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے یورون الیکا وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف تدور اعینہم اس حال میں کہ گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں کیسے گھوم رہی ہوں گی یغشا علیہ من الموت اس آدمی کی طرح جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو اچانک پتہ چلا بھائی آگے دشمن مقابلہ کرنا ہے یہ پریشان ہیں آنکھیں ایسے گھومیں گی جیسے وہ آدمی جس کو جان نکل رہی ہو اور موت کے جھٹکے لگ رہے ہوں ان کو زندگی میں اس طرح کے موت کے جھٹکے لگنے لگ جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَ الخف اور جب وہ خوف چلا جائے پریشانی چلی جائے تو پھر کیا کریں گے سلپ کم حِدَادٍ السینتہ چلائیں گے تمہارے اوپر زبانیں بھی حِدَادٍ ایسی زبانیں لوہے کی طرح تیز کنچی کی طرح تیز مطلب پھر تمہیں گالیاں دیں گے تمہارے بارے میں بری بری باتیں کہیں گے اور کیا کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہمیں کہتے ہو کہ تم غنیمت کے حصے دار نہیں ہو حالانکہ ہم تو سب سے آگے تھے لیکن یہ مسلمان ہیں بڑے وقیر ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتے اشحتن علی الخیر مال کی لالچ کرنے کی وجہ سے سلقوکم کاٹیں گے تم کو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے لوہے کی جیسی زبانوں سے یعنی تمہارے اوپر کینچی کی طرح زبان چلائیں گے دیکھو یہ مسلمان ایسے ہیں ایسے اشیحتن علی الخیر مال کی لالچ کرنے کی وجہ سے لم یؤمنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کے اوپر والے حالات ہیں ہم کو جو بات سمنی ہے کیا جب قربانی دینے کا نمبر آئے دین کے لیے جانو مال لگانے کا نمبر آئے جذبات کو قربان کرنے کا نمبر آئے پھر یہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگیں ان لوگوں کے بارے میں سن لو لم یؤمنو یہ لوگ بے شک اپنے آپ کو بے وقوف بناتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں لم یؤمنو یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں فاحبط اللہ اعمالہم تو جو دکھاوے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں وہ بھی سب اللہ نے برباد کر دیے اعمالہم ان کے اعمال وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور ان کے اعمال اللہ برباد کر دے اللہ کے لیے ایسا کرنا آسان ہے اللہ ایسا کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے فاحب اللہ تو اللہ نے برباد کر دیا اعمال ان کے اعمال کو وکان کا نظہی کال اللہ یسیرا اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے یہ الاحزاب لم الم بیان کرتا ہے پروردگار بزدل بہت ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے جو ایمان کا پکا نہیں ہوگا ادھر بھی اور ادھر بھی ایمان والے ماحول میں آیا ایمان والا بن گیا اور بیمانی کے مول میں گیا بےمان بن گیا جیسے حالات آئے ویسا بنتا رہا ویسے ہی حالات کے صورت میں اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے ایسا انسان ہوتا بہت بزدل ہے کوئی مسئلہ پیش آیا اس کے ڈر کے مارے مرتا ہے یحسبون الاحزاب لم یزاب فرمایا سترہ دن یا اٹھارہ دن یا بیس دن جیسے مختلف روایتیں ہیں اس کے مطابق ہوا چلی فرشتوں کا لشکر آیا اور وہ جو حملہ آور تھے وہ سب کے سب واپس چلے گئے لیکن منافقوں کو پکا یقین نہیں ہے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا منافق گمان کرتے ہیں کہ ابھی لشکر واپس نہیں گئے کہتے ہیں نہیں نہیں پلٹ کے آئیں گے ادھر ہی کہیں بیٹھے ہوں گے ابھی تو ایک ایک مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے ایسا تھوڑا چھوڑیں گے وہ ان کو اتنی بڑی کوشش کی اتنی بڑی مہم کی یوں ہی چھوڑ دیں گے وہ گھر بیٹھے تبصرہ کریں گے یہ کیوں تبصرہ کرتے ہیں اندر سے بزدل ہیں وہیں یاط لذا اور اگر واقعات لشکر پلٹ کے واپس آ جائیں تو پھر جو یہ اندر کے کھوٹے ہیں یہ کیا چاہیں گے یودو لو انہم بادون فی آر تو یہ پسند کریں گے اس بات کو کہ کاش کہ وہ ہوتے گاؤں والوں کے ساتھ بسنے والے پسند کریں گے کاش کہ وہ گاؤں میں رہنے والے ہوتے اور یا یہ ہے کہ گاؤں میں رہنے کو پسند کریں گے یا تو یہ تمنا کریں گے ہائے افسوس اگر شہر میں نہ رہے ہوتے تو یہ پلٹ پلٹ کر کے لشکر آ رہے ہیں ہم کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا کاش کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہوتے اور یا یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ گاؤں میں بھاگ جائیں یہ دوسرا معنی زیادہ حضرات نے کیا تمنا کریں گے کہ گاؤں میں رہیں اور پھر گاؤں میں رہ کر کے کیا کریں گے یس عن انبائکم پوچھتے رہیں گے تمہاری خبروں کے بارے میں وہاں سے پوچھیں گے سارے مسلمان مر گئے کہ کچھ ہیں ابھی کا دکا تو اگر ان کو کوئی بتایا نہیں سارے مر گئے اور ڈریں گے ولو قانو فیکم فرمایا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ آئے نہیں اگر یہ آ جاتے تمہارے بیچ میں اس طرح کے منافق جو اندر سے کھوٹے ہیں تو کیا کام کرتے ولو کانو فیکم اور اگر یہ ہوتے تمہارے بیچ میں ما قاتلو الا قلیلا تو نہ جنگ کرتے یہ الا قلیلا مگر تھوڑی سی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شکر کرو کہ یہ رہے نہیں ورنہ یہاں رہ کر بھی انہوں نے کھلبلی مچانی تھی جنگ انہوں نے نہیں کرنی تھی یہ کردار منافقین کا ہے تو ایمان والوں کا کیا کردار ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے فرمایا ایمان والے اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور یہ آیت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں مختلف موقعوں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں لیکن اصل میں نازل ہوئی غزوہ عہد کے موقع پر ایمان والوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں اور کیسا نمونہ ہے اور انہیں ایک ایک پتھر تو آپ نے دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی موڑ نہیں ہوتا تھا کہ سب سے ہم سب سے آگے دشمنوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے جو خطرناک سے خطرناک مقام ہوتا تھا اس کی ہم شکایت کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اے ایمان والو یقیناً تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں ان منافقوں میں نہیں اللہ کے رسول میں ہے اس وقت حسنا بہترین نمونہ اللہ کے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں بہترین سیمپل ہیں ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے نقشے مرتب کرو ان منافقوں کو نہ دیکھو مگر کس کے لیے نمونہ ہیں لمن کان یرج اللہ والیوم الاخرہ جو امید کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا والیوم الاخرہ اور جو امید کرتا ہے آخرت کے دن کی یعنی آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی جس کو یہ یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے زندگی کا حساب دینا ہے وذکر اللہ کثیرہ اور اس کے لیے نمونہ ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تین باتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے کہ وہاں مجھے اپنے کام کی جزا ملے گی اور جو اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے چنانچہ ان لوگوں کا کردار بھی سنیے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے ولما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله الله ورسوله ورسوله وصدق وما زادهم الا ايمانا وتسليما فرمایا ایک ہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ہمرا الاسد کے موقع پر منافقوں نے بھی سنی ایمان والوں نے بھی سنی مگر دونوں پر الگ قسم کے حالات مرتب ہوئے منافقوں پر کیا ہوئے وہ آپ نے اوپر سن لیے ایمان والوں پر کیسے حالات مرتب ہوئے ایمان والوں پر یہ حالات مرتب ہوئے ان کا ایمان اس طرح بنا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پچیس ہزار کا یہ لشکر آ رہا ہے انہوں نے کہا بالکل ہاضا موازن اللہ رسول یہی وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تمہاری طرف پلٹ کر کے اب کافروں کا لشکر نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی ولو کسر ہو اگرچہ اگر چاہے وہ کتنے زیادہ بھی ہوں گے اس کے باوجود تم ہی غالب رہو گے تو یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اسی کے لیے فرمایا تھا کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی یہ شکست ہی کھائیں گے اور کامیابی ہماری ہی ہوگی اور ایمان والے کی دو کامیابیاں ہم پڑھ چکے ہیں اگر میدان جنگ سے واپس آ جائیں اور دشمن کو شکست ہو جائے تو یہ بھی کامیابی اور اگر اس کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے تو یہ اس سے بڑی کامیابی وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور یاد کرو جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو قَالُوا هَذَا فرمایا یہ ہے وہ وَعَدَنَ واد جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصدق اللہ ورسولہ اور اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما اور نہیں زیادہ کیا ان کو کن کو ایمان والوں کو کس بات نے اتنی بڑی تعداد میں لشکروں کے آنے نے اللہ ایمان و تسلیمہ مگر ایمان میں زیادہ کیا ان کا ایمان اور پکا ہو گیا ان کیا کمال بات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا تھا اور یقین پکا ہو گیا وہ تسلیمن اور فرما برداری میں زیادہ کیا اور زیادہ فرما بردار ہو گئے آئے تو بالکل واقع سچی بات ہے اور ایمان کے لیے قربانیاں دینے کی وہ دینے کے لیے ہی نہیں ہوئے وہ بے مثال قربانیاں پیش کی جن کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی آگے انہی کا تذکرہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ایمان والوں میں سے ان کچھ مرد ہیں صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا ما عاهدوا اللہ علیہ اس بات کو جس کے اوپر انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی قربانی دے چکے وَمِنْهُمْ مَنْ طر اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بدلا ذرا سا بھی اللہ اکبر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی وہ تمام صحابہ جنہوں نے بدر میں قربانیاں دی جنہوں نے عہد میں دی جنہوں نے خندق کے موقع پر قربانی دی وہ سب کے سب اس کا مصداق ہیں لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ آیتیں بطور خاص ان صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھیں جنہوں نے غزوہ عہد میں قربانی دی تھی یہاں ان کا کیوں تذکرہ کیا گیا کیونکہ مضمون اوپر سے وہی چل رہا ہے فرمایا یہ ہیں ایمان والے کیسی قربانی اور ان میں بھی بطور خاص کس کے لیے انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے کیا کیا یہ بھی ہم پڑھ چکے وہاں کہ جب یہ بات پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی اعظم باللہ شہید ہو گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب کیا کریں گے اور منافقوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ اب تو بہتر ہے کافروں سے صلاح کر لو اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے ابو سفیان کے پاس چلتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑیں گے منت سماجت کریں گے اور اس سے صلح کر لیں گے لیکن انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ وہ اٹھے انہوں نے کہا اچھا ہم کفر کے ساتھ سمجھوتا کر لیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے شہید ہو گئے فل حیات حرام پھر ان کے بعد جی- جینے میں کیا مزہ ہے پھر ہم سب پر فرض ہے کہ اس دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیں جس دین کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے اور اس کے بعد ان کے مجمے میں گھس گئے ان کی صفیں چیر ڈالیں اور اتنے زخم کھائے اتنے زخم کھائے یہ کہتے ہیں جب شہید ہو گئے اسی سے زیادہ زخم ان کے جسم کے اوپر تلواروں اور نیزوں کے تھے اور صحابہ اتنے قریبی ہونے کے باوجود بہت کوشش کے باوجود ان کو نہیں پہچان پائے یہاں تک کہ مدینہ سے ان کی بہن حضرت ربیہ بنت نظر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو انہوں نے بھی صرف انگلی کے پوروں سے پہچانا کہ ان کی ایک انگلی کوئی ذرا مڑی ہوئی تھی اس میں کوئی پرانے دور کا کوئی زخم تھا کوئی چوٹ تھی اس انگلی کے پور سے ان کو پہچانا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں اللہ اکبر یہ لوگ تھے ان کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے کچھ مرد ہیں صدقو وہ سچ کر دکھاتے ہیں معاہد اللہ علیہ اس چیز کو جس کے اوپر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ سے معاہدہ کیا یہ ہے ایمان کے تقاضے یہ اس کا نام ہے صبر یہ ہے ڈٹ جانے کا تقاضا فمین ہم خزانخبہ اور یہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک جان میں جان رہے گی ایک لمحے کے لیے بھی رکوں گا ان سے جنگ کرتا رہوں گا تو انہوں نے اپنی یہ قربانی پیش کر دی اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ اور انہوں نے اکیلے قسم نہیں کھائی تھی اور بھی تھے کچھ مگر ان کو شہادت نہیں نصیب ہوئی تو وہ انتظار میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ انس ابن نظر کو تو نے قبول فرمایا ہم کیوں نہیں قبول ہو رہے ہیں ابھی تک ہمارا نمبر کیوں نہیں آ رہا ہے اللہ اکبر وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے نہیں بدلا کسی طور پر بھی صدقی بل منافقین تاکہ اللہ تعالیٰ دے سچوں کو تاکہ اس کا تعلق کس سے ہے کہتے ہیں ماقبل کا پورا مضمون نکالو اور اس کے ساتھ یہ جڑے گا یہ جنگ کیوں پیش آتی ہے اللہ کے راستے میں قربانیوں کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے فرمایا اسی سے تو پتا چلتا ہے کچا کون ہے اور پکا کون ہے ورنہ ہر ایک کہے گا میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے الصادقین سچوں کو بھی صدق ٹہین ان کی سچائی کی وجہ سے کون ہیں سچے جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ تعالیٰ سزا دے منافقوں کو جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر اندر سے کفر چھپایا ہوا انشاء اگر وہ چاہے یتوب علیہم یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو ان کی توبہ قبول فرما لے یہ حالات اس لیے پیش آتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں لوگوں کو ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک پروردگار بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر یہاں پر غزوہ خندق کا تذکرہ ختم ہوا یہاں سے آگے ایک دوسری بات سترہ دن یا اٹھارہ یا بیس یا پچیس دن یہ محاصرہ رہا آخر ختم ہو گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے لیکن اس موقع پر یہودیوں نے جو غداری کی ہے یہودیوں کے دو خاندان اس سے پہلے جا چکے ہیں ایک تو بنو قینقاع اس نے غداری کی وہ ایک ایمان والی کی عزت پر حملہ کیا وہ بھی دفع ہوا دوسرے وہ جنہوں نے دھوکہ دے کر کے اللہ کے محبوب کو شہید کرنے کی کوشش کی وہ بھی دفع ہو چکا ہے اس کا تذکرہ اٹھائیس میں پارے میں سورت الحشر میں آئے گا ایک قبیلہ ان کا باقی ہے بنو قریضہ اور جو اکا دکا یہودی ہیں وہ ہیں اپنی جگہ ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے ان کے بعد بھی یہودی رہے مدینہ میں تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا یہودی کے پاس بطور گر بھی رہی تو وہ یہودی تھے لیکن جتھے دار ان میں سے صرف اب بنو قریضہ موجود تھا جب یہ باہر کے لوگ آئے تو ان میں ان کے ساتھ یہودی بھی تھے خیبر کے یہودی خیبر کے یہودی جو یہاں سے جا چکے تھے ان میں سے بہت سارے آئے انہوں نے آ کر کے ان کو برغلایا انہوں نے پہلے انکار کیا کہ نہیں بھائی ہم غداری کریں گے تم سارے چلے گئے ہو ہم پھنس جائیں گے یہاں لیکن انہوں نے ایسی ترغیبیں دی ایسا ان کو برغلایا کہ آخر یہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے مدینہ کے منافقوں نے بھی ان کا ساتھ دیا یہ الگ بات ہوئی کہ بیچ میں پھوٹ پڑ گئی مکہ والوں میں اور ان یہودیوں میں ایک نئے صحابی تشریف لائے اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا لیکن ابھی لوگوں کو ان کے ایمان کا معلوم نہیں تھا انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے تو میں کچھ نہ کچھ تدبیر کروں آپ نے فرمایا کرو کوئی تدبیر اگر کر سکتے ہو اجازت دی ان کو تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ یہودیوں اور مکہ والوں کے بیچ میں غلط فہمیاں ڈلوا دی یہودیوں سے پوچھا کہ تمہیں مکہ والوں پر بھروسہ ہے انہوں نے کہا کوئی بھروسہ نہیں قریشیوں کا ممکن ہے انہوں نے کہا اگر جنگ ہار گئے تو مسلمان تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے اور یہ تو قریشی بھاگ جائیں گے تو پھر کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسا کرو کہ ان کے کچھ جوانوں کو اپنے پاس بطور گروی رکھو کہ اگر جنگ ہار جائیں تو یہ واپس نہیں جائیں گے یہ ان کے جوان یہاں رہیں گے اگر یہ واپس جائیں گے تم ان کو کاٹنا شروع کرنا تو یہ گھبرا جائیں گے ادھر گئے وہ قریشیوں کے پاس ان کو کہا یار جنگ تو گمسان کی شروع ہونے والی ہے یہودیوں پر تمہیں بھروسہ ہے قریشیوں نے کہا یہ بدتر قوم ان پر کیا بھروسہ ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اندر سے حملہ کر دیں گے ابھی تک انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا ہم اتنے دن ہو گئے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بر موقع دھوکہ دیں گے اس کے لیے خیال رکھنا اور مجھے ڈر ہے کہ تم سے کہیں گے کہ آپ نے کچھ جوانوں کو ہمارے پاس رکھ دو بطور گر بھی اگر ایسا کیا تو ہوشیار رہنا چنانچہ دوسرے دن ہی ان کا بندہ آ گیا کہ بھائی ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں اپنے کچھ جوان ہمارے پاس رکھ دو مکہ والوں نے کہا بالکل صحیح کہا تھا نعیم نے یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ان کی غلط فہمیاں ہو گئیں خیر لشکر جب واپس گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے کہ آپ جنگ کی وردی اتار رہے ہیں جبکہ فرشتوں نے ابھی وردی نہیں اتاری آپ نے فرمایا پھر کیا حکم ہے فرمایا یہ حکم ہے کہ آپ فوراً بنو فریضہ پہنچے آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا لاسد احدكم العصر الا فی بنے فریضہ تم میں سے کوئی آخر کی نماز نہیں پڑے گا مگر بنو قریضہ میں زہر پڑھ کے واپس آ رہے تھے اثر کے لیے فرمایا بنو بنوخرائزہ میں ہی پڑھیں گے اور یہاں پھر کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی اور کچھ نے جا کر کے بنو راضہ میں پڑھی ان کی قضا بھی ہوئی تو راستے میں پڑھنے والوں نے ٹھیک کیا کہ وہاں جا کر کے ٹھیک کیا اللہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہت مزے کی بات فرمائی کہ جنہوں نے نماز قضا بھی ہو گئی مگر بنو قورضہ میں ہی جا کر کے پڑھی انہوں نے الفاظ نبوت کے اوپر غور کیا اور اس کے اوپر عمل کیا آپ کے الفاظ سے بنو قریضہ میں نماز پڑھنا وہ چنانچہ انہوں نے وہیں جا کر پڑھی اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا مقصد یہی تھا جلدی پہنچنا نماز قضا کرنا مقصد نہیں تھا کہتے ہیں انہوں نے منشاء نبوت پر عمل کیا انہوں نے ارشاد نبوت پر انہوں نے منشا نبوت پر کہ آپ کا منشا یہی تھا نماز قضا کرنا مقصد نہیں تھا پہنچ گئے بنو قریضہ کے یہاں بنو قریضہ نے اپنے قلعے بند کر لیے مسجد قبا جہاں ہے اس کے آس پاس میں ان کے قلعے ہوتے تھے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور ان کے قلعوں کا محاصرہ پچیس دن کے قریب رہا یہ پکی روایت ہے اتنے عرصے تک جب ان کے قلعوں کا محاصرہ ہوا تو یہ بے بس ہو گئے آخر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے چونکہ دور جہالت میں وہ ہمارے حلیف تھے تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم کو منظور ہوگا اور بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں زخمی ہو چکے ہیں اور انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی اے پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا تب تک میں یہودیوں کا انجام دیکھ لوں کہ میری تو ان کے ساتھ دور جہالت کی دوستی تھی مگر انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا اور پیچھے سے ہماری پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اللہ نے ان کو شہادت نہیں نصیب کی جب تک انہوں نے یہودیوں کا انجام نہیں دیکھا چنانچہ وہ بعد میں انتقال فرما گئے شہید ہو گئے اسی زخم سے مگر یہودیوں کا انہوں نے حال دیکھا دیکھا کیا خود ہی اللہ نے ان کے ذریعے سے کروایا یہودیوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم کو منظور ہوگا ان کو پالکی پر بٹھا کر لایا گیا انہوں نے غور کیا میں کیا فیصلہ کروں سوچا اگر کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا تو اللہ کے دین کے خلاف فیصلہ اور اگر قرآن اور حدیث کا فیصلہ کروں گا تو یہودی تسلیم نہیں کریں گے کہیں گے کہ یہ تو نے اپنی شریعت کا فیصلہ کیا میں تورات ہی کا فیصلہ کرتا ہوں بہت زیرک آدمی تھے انہوں نے کہا تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں یہودی اور تمہارا انہوں نے کہا تورات کا کیا فیصلہ ہے کہا تورات میں لکھا ہے جو کوئی غداری کرے ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے تمہارے تمام جوانوں کو قتل کا حکم جاری کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ فیصلہ سنا آپ نے فرمایا عرش کے اوپر بھی ایسا ہی فیصلہ ہو چکا تھا یہاں غزوہ اس کا تذکرہ پورا ہو گیا لیکن اب یہ آیت اس کو مضمون کو ختم کرتے ہوئے ورد اللہ اور اللہ نے واپس کیا اللہ دین کفر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بے ان کے غصے کے ساتھ بھرا ہوا ولم خیرا اور وہ نہیں حاصل کر سکے کوئی بھلائی اپنے لیے جس کام کے لیے آئے تھے ان کو وہ نصیب نہ ہوا وقف اللہ المؤمنین اور اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کی طرف سے القتال جنگ کے لیے وکان اللہ قوی عزیزا اور اللہ زبردست طاقت والا اور غالب ہے وہ انہر وانزل اور اتارا اللہ نے الذین ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بنی قریظہ میں سے کہاں سے اتارا من صیاصیہم سیستن کی جمع سیسا کے معنی چھوٹا قلعہ جس کو گھڑی بھی کہتے ہیں من سیاسیہم ان کے قلعوں سے اتارا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ حالانکہ ایمان والے تھے بھی تھوڑے سے اور ایمان والوں کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا پھر یہ کیسے اتر گیا اپنے قلعے چھوڑ کر کے وَقَذَوَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور پروردگار نے ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر رعب فَرِيقًا تَقْتُلُونَ کیا منظر تھا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے وَفَرِيقًا تَأْثِرُونَ فَرِيقًا اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ اور اللہ نے وارث بنا دیا تم کو أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا ودیارہم اور ان کے گھروں کا وہ اور ان کے مالوں کا وہ تطعوہا اور اس زمین کا بھی پروردگار نے وارث بنا دیا لم تطعوہا جس کو تم نے ابھی روندا بھی نہیں تھا جس کے اوپر تم چلے بھی نہیں تھے اس زمین کا بھی پروردگار نے تم کو وارث بنا دیا یہ کون سی زمین تھی جس پر تم ابھی چلے بھی نہیں تھے اس کا بھی وارث بنا دیا تم کو بہت سارے حضرات نے کہا کہ انہی کی زمین مراد ہے لیکن زیادہ تر حضرات نے کہا نہیں چونکہ سارے فتنے کا جڑ خیبر کے یہودی تھے اس کے دوسرے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے عمرہ کے لیے لیکن مکہ والوں سے صلح ہوئی اور آپ حدیبیہ سے واپس آ گئے واپسی پر ہی پروردگار نے خوشخبری پیشن گوئی فرمائی ایمان والوں کے لیے کہ تمہیں اب خیبر کی فتح نصیب ہوگی اور آپ جیسے مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ خیبر پر چڑھائی کرنی ہے اس لیے کہ ہر شرارت کے پیچھے خیبر کے یہودی تو پروردگار نے خیبر کی فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے وارث بنایا ایمان والوں کو اس زمین کا لمتا ہوا جس جس کو انہوں نے ابھی روندا بھی نہیں وکان اللہ عالا کل نشین قدیرہ اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بنو قریضہ کی زمین مل گئی ان کا علاقہ مل گیا ایمان والوں کے حالات بہتر ہو گئے پہلے کے مقابلے میں ایمان والوں کی کمر مضبوط ہو گئی مالی حالات بہت اچھے ہو گئے اور منافقین بھی پریشان ہو گئے لیکن یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیش آیا وہ کیا سب کے حالات جب بہتر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو ایمان والوں کی مائیں ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ سب کے حالات بہتر ہوئے اچھے کپڑے پہنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ میں صرف سوئی اور دھاگا ہی رہے گا اور ہمارے پاس صرف ہمیشہ کھجوریں اور پانی رہے گا سب نے کہا کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ انتظام فرما سکتے ہیں اب حالات بہتر ہو گئے ہیں چنانچہ ازواج متحرات نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ترجمان اور اپنا وکیل بنایا اثر کے بعد آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ ازواج متحرات کی خیریت معلوم کرنے تشریف لے جاتے تھے آج جو تشریف لے گئے ام سلمہ کے ہاں پہنچے تو وہ بیٹھی آپ کے سامنے تو تھوڑی دیر میں دوسری پھر تیسری اور ساری ازواج متحرات آ گئیں آپ نے فرمایا خدا خیر کرے کیا مسئلہ ہے یہ تو محاصرہ کر کے بیٹھ گئی ہیں اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بڑے سلیقے سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو حالات رہے ہم نے ان کا مقابلہ کیا مدینہ میں جو حالات آئے ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہم نے کبھی نہیں تیس تیس دن تک ہمارے چولہے نہیں جلے ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ ہمارا چولہا کیوں نہیں جل رہا ہے ہم نے صرف پانی اور کھجوروں کے اوپر گزارا کیا کبھی دو دو تین تین دن میں ایک کھجور ملی ہم نے اس پر بھی گزارا کیا لیکن اب جب کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ تھوڑا سا ہمارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے ہماری بھی سوئی دھاگے سے چھٹی ملے صرف پیمنٹ لگاتی ہیں صرف ٹاکیاں لگاتی ہیں صرف پیمنٹ اور کوئی کام نہیں اور تھوڑا سا ہمارے گھر کے خرچے کا بھی انتظام ہو جائے ذرا بہتر طریقے سے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ناگواری ہوئی بہت دکھ ہوا آپ نے کچھ ارشاد تو نہیں فرمایا لیکن اندر اندر ہی آپ اٹھے اور تیس دن تک ایک مہینے تک آپ ایک مسجد کے پاس چھوٹا سا اسی میں قیام رکھتے رہے نہ کسی کی خیریت نہ کسی سے ملاقات اور اس پر صحابہ بھی پریشان ہوئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہوئے آخر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں میں کیا کہا گیا امہات المومنین ایمان والوں کی ماں ازواج متحرات کو کہا گیا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو انہی حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر اللہ کے محبوب کے گھر میں جگہ نہیں مل سکتی ہے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جتنا مال چاہیے اتنا مال تمہیں دیں گے اور دے کر تمہیں طلاق دے کر رخصت کر دیں گے تم کوئی دوسرا گھر کر لو وہاں تمہیں اس سے بہتر زندگی مل سکتی ہے اللہ کے محبوب کے گھر میں ایسا نہیں مل سکتا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر غور کر لیجئے آخر ایسا کیوں ڈیمانڈ تو بالکل جائز تھی اگر کسی آدمی کے حالات کمزور ہوں تو ظاہر گھر والوں کو اتنا ہی دے گا جیسے اس کے حالات ہوں گے لیکن اگر اس کے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر تو اس سے یہی مطالبہ ہے کہ اپنی حالت کے مطابق ہم گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں ویسے ان کو کپڑے ملے ویسے ان کو کھانا ملے تو مطالبہ تو ان کا جائز تھا پھر کیوں نہیں قبول کیا گیا فرق تھا عام ایمان والیوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا اب اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے کپڑوں کے اوپر پیمند نظر نہ آتے لوگوں کو ٹاکیاں نظر نہ آتی وہ ہر وقت میں پھٹے ہوئے اور ہر وقت میں ہیں کئی کئی پیمند لگے ہوئے بلکہ کپڑے کے بجائے چمڑے کے پیمند بھی اگر وہ لگے ہوئے نہ ہوتے تو مدینہ میں یہودی بھی ابھی تھے عیسائی بھی تھے مشرق بھی تھے تو وہ کہتے کہ ہاں اسی لیے سارا کچھ ہو رہا تھا کہ تاکہ ایک مملکت وجود میں آئے اور یہ بادشاہ بنے اور پھر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے دیکھو کیا مزے آ رہے اور اس سے بڑھ کر کے یہ حکمت بھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف مدینہ کے حالات نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایمان والوں کے یہاں ہمیشہ حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کھائیں بہت اچھا لگائیں تو اگر کوئی ایمان والا ایسا ہوگا کہ اس کی گھر والی کو اچھی طرح کپڑے نہیں ملیں گے پھٹے ہوئے ہوں گے پیمد لگے ہوئے ہوں گے تو وہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو تو بہت اچھے کپڑے ملے ہم کو نہیں ملے اور اگر ہمارے گھر والوں کے کپڑے پھٹے رہیں گے اور گھر کی اسی طرح تنگ دستی رہے گی تو جب بھی کوئی اس طرح کے حالات سے دوچار چار ہوگی وہ خوش ہو جائے گی کہ اللہ کا کیا میرے اوپر کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ مناسبت نصیب کی اور جو حالات ان کے گھر کے اندر تھے پروردگار نے وہ مجھے بھی نصیب کیے اور ویسے ہمارے مفتی صاحب ناراض نہ ہوں اس میں ایک اور بھی زبردست حکمت ہے وہ کیا عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو شخص دین کا کام کرے گا جو بھی دین کے کام میں لگے گا بشرطے کے تن من دھن سے لگ جائے ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جیسے وہ پیسٹ کے طور پر تھوڑا سا دین کا کام بھی کریں گے تو بریڈ ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا لگا دیں اس پر مکھن تو وہ بھی چل جائے گا وہ دین تو خیر دین ہے لیکن جو آدمی اپنے آپ کو وقف کر دے دین کے لیے اور اپنے ذہن سے بھی سمجھے کہ میں صرف دین کے لیے وقف ہوں میرا یہی کام ہے اس کی ابتدائی زندگی بڑی تنگی میں گزرے گی اور پھر کوئی وقت آئے گا جس کے لیے ہمارے ساتھیوں کا محاورہ ہے کہ فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ نہ جب تمہاری زندگی فقیرانہ رہی ہے تو فقیر فقیر ہی اچھا لگتا ہے فقیر جھونپڑی میں ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں گھر والوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ ایسے وقت میں وہ اس کا ہی انتخاب کریں کہ اگر فقیر کے گھر میں ہے تو پھر فقیرانہ زندگی کو قبول کریں اور اگر شہانہ زندگی چاہیے تو پھر فقیر کے گھر میں جگہ نہیں آپ کے لیے یا یوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجی کا آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے ان اگر تم ہو تو الحیات الدنیا دنیا چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو وزینتہا اور اس کی زینت کو چاہتی ہو فتحا لینا تو آ جاؤ ہمت کن میں تم کو زندگی گزارنے کا سامان دیتا ہوں خوب سامان دیتا ہوں وَوْسَرْ سر اور میں تم کو الگ کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں سراہن جمیلا خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهِ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آعدہ تیار کر رکھا ہے للمحسناتی تم میں سے نیکی کرنے والیوں کو میں کن نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرا عظیما بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جس کو آخرت کی امید رکھنی ہے اس کو پھر ان حالات میں بھی آخرت کی طرف نظر رکھنی ہے اس کی زندگی تبدیل نہیں ہونی چاہیے اس کے مکانات تبدیل ہو جائیں اس کے کپڑے تبدیل ہو جائیں اس کے گھر والوں کے معیار تبدیل ہو جائیں اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کمزور ہوتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے یا یعنی نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میاتی منکن بفاحشہ کن جو لائے گی تم میں سے کوئی بے حیائی کی بات مبینت واضح قسم کی بے حیائی کی بات یضاعف لها العذاب ضعفین یضاعف تو ڈبل کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو ضعفین دو دو گنا ذالک علی اللہ اور نبی کی بیوی ہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہوں اور پروردگار ان کو ڈبل سزا دے دے کہ ایسا ہو سکتا ہے فرما کان ذالک علی اللہ یہ اللہ کے اوپر ایسا کرنا آسان ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نوز باللہ فاحشہ سے کیا مراد ہے کیا نوز باللہ وہ بے حیائی کا کام جو ہمارے ذہن میں ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کے یہاں پھر کیا ہے یہاں جو اوپر تھا اگر تم دنیا کا مطالبہ کرو گی تو تم تمہارا تعلق بڑے گھر سے ہے تو یہ بھی تمہاری طرف سے فاحشہ شمار ہو جائے گی اگر تم دنیا کا مطالبہ کرو اور زندگی کو بہتر بناؤ حالانکہ بنانا بالکل درست اور بالکل جائز اور مطالبہ بھی جائز ہے لیکن نبی کے گھر میں رہ رہی ہو ان کی شان کے مطابق یہی بات ہے کہ وہ اسی فقیرانہ زندگی میں رہیں جس میں آج تک تھی اور اسی فقیرانہ زندگی میں رہیں بلکہ اس سے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے کتنے بہتر حالات آئے لیکن ازواج متعارات کو کسی نے ان کی زندگیوں میں تبدیلی ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسیوں کو عصر کے وقت میں اشرفیوں کی تھیلیاں ملیں بلکہ توڑے ملے اور مغرب کے وقت تک اتنا نہیں بچا کہ جس سے افطار کے لیے افطاری کا سامان خرید سکیں وَمَنْ اکرت للہ ہی وہ اور جو کوئی عاجزی اختیار کرے گی تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گی نُوتِهَا تی ہم دیں گے اس کو اجرہ اس کا اجر مرتین ہی نہیں دو دو مرتبہ اگر دنیا کا مطالبہ کرو گی تو سزا بھی دگنی اور اگر دین پر چلو گے آج بھی اختیار کرو گے تو اجر بھی ڈبل ڈبل وہ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا کریما اور ہم ہم تیار کر رکھا ان کے لیے رزقًا کریما عزت والی روزی تمہارے لیے جنت بنی ہے تم کو دنیا کیا کرنی ہے یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لَسْتُنَّكَ حَدٍ مِّنَ حدمنسا نہیں ہو تم نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی نہیں نہیں ہو تم کا احد من النساء عام عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح تمہارا معاملہ عام عورتوں کا نہیں ہے تمہارا معاملہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا ہے چنانچہ آپ کو کیا کرنا ہے ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو فلا تخضعنا تو چاہیے کہ ہرگز نرم نہ کرے بالقولی بات کو لچھے دار نہ بنائے بالقولی بات کو فیت می تو تما کرے گا اللہ مرض ایسا آدمی جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ قولا معروفا اور کہو تم نے کی بات مطلب دوسرا عدل سکھایا گیا فرمایا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بیوی ہیں اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو یہ ادب بھی سنو اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے اور آواز دے کنڈی کھٹ آئے تو تم ایسے لچکدار انداز سے نرم انداز سے بات نہ کرو فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض کہ اس کے جس کے دل میں بیماری ہے اس کو کوئی تما ہونے لگ جائے مگر یہاں ایک زبردست سوال ہے یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے کہ سارے ایمان والوں کے لیے سب کے لیے مگر سوال یہ کہ حضور کی بیویوں کو کیوں مخاطب بنایا گیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو قیامت تک آنے والے بیمانوں پر بھی نظر ہے اگر عام ایمان والوں کے لیے حکم ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا جیسے آج کے بیمان کہتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے جی دل صاف ستھرا ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پھر سب سے زیادہ خراب دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تھا ناؤز باللہ اور کوئی آدمی کہے جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے لڑکے لڑکی ملتے رہتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی اگر ہمارے گھر میں آئے اور آ کر کے پوچھے بھائی کہاں ہے تمہارے میاں تو بیوی اس کو کہے تشریف رکھیں بیٹھک میں بیٹھ جائیے گا میں دیکھتی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور ماں کے لیے انسان کا کیا تصور ہوتا ہے جب ماں کے لیے یہ بات ہے کہ دل کا مریض کوئی گندی بات سوچ لے وہاں تو پھر عام عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو فلا تخزانا تو چاہیے کہ نہ لچھے دار کرو تم نہ نرم کرو تم یخدو لفظی منہ نرم کرنا انہیں یعنی پتلا کر کے باریک کر کے اور ایسے انداز سے بات کرنا کہ سننے والے کو لگے کہ ہاں بھائی شاید ان کے لیے ہمارے لیے ان کے دل میں ہمارے لیے نرمی ہے الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ تو تما کرے گا وہ شخص جس کے دل کے اندر بیماری ہے تو کیا ایسے وقت میں جب کوئی کنڈی کھٹ آئے تو اس کو آگے سے گالیاں دینی گالی نہیں دینی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو تم معروف بات نیکی کی بات اس کو صاف بات کہو لیکن کھردری بات کر کے اور صاف صاف بات کر کے جواب دے دو نہیں ہے گھر میں کوئی بعد میں آ جائیے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ وہ الْأُولَى اور دوسرا حکم یہ ساری ایمان والیوں کو ہے اور آخری صورت میں جا کر کہا جائے گا کہ یہ سارے احکام سب کے لیے ہیں لیکن ہم نے اپنے نبی کو کیوں حکم دیے کہ اپنے گھر سے ابتدا کیجئے یہ مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور ٹھہرو تم اپنے گھروں کے اندر قررنا یا یعنی تمہیں میں کہتے اقررنا ہو کر ہو گیا فرم اور ٹھہرو رہو تم اپنے گھروں کے اندر ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت اولا اور مت ظاہر کرو اور مت بن ٹھن کر کے نکلو وہ پہلی جاہلیت کے دور میں بن ٹھن کر نکلنے کی طرح جس طرح زینت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے شاندار زیور اور برقے لگا کر برقے کہاں ہیں بغیر چادروں کے باہر نکلتی تھیں دور جہالت کے اندر اس طرح زینت کا اظہار کرتے ہوئے باہر مت نکلو تو اگر اس طرح زینت کا اظہار نہ کریں چادر اوڑھ کر کے نکلیں تو تب بھی اسی کے قریب پہنچ گئیں اپنے گھروں کے اندر رہو عورت گھر کے اندر اچھی لگتی ہے فقیر جھونپڑی میں اچھا لگتا ہے یہ عجیب قسم کے احکام آپ کو دیے گئے ہیں فرمایا آپ کے ذریعے سارے ایمان والوں کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے واقم نسالا تو گھر کے اندر رہ کر کے کیا کریں اور نماز قائم کرو تین زکا اور زکات ادا کرو ان اللہ و رسول اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو گھر کے اندر رہ کر کے عورت کوئی بزنس کرے کوئی کاروبار کرے گھر کے اندر کوئی چیزیں بنا بنا کر کے بیچے کیا اس کی اجازت ہے فرمایا یہ تو حکم دے رہے ہیں زکات ادا کرو تو زکات کس کی ادا کریں گی پیسے ہوں گے تبھی تو زکات ادا کریں گی کیوں یہ سخت حکم دیے گئے انما الرجس بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے با تاکہ دور کرے عنکم تم سے الرجس گندگی کو اہل البیت اے گھر والوں یہ وہ آیت ہے جس کے لیے میں نے آپ کو پیچھے دو مرتبہ اشارے کیے تھے کہ جب عربی میں اہل البیت کہا جاتا ہے گھر والے تو اس میں سب سے پہلے کون مراد ہوتا ہے بیوی مراد ہوتی ہے دوسرے درجے میں بچے مراد ہوتے ہیں اور یہاں تذکرہ بھی کس کا چل رہا ہے قرن فی بیوتی کنہ بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے اسی کے بیچ میں جب یہ آیت آئی اہل البیت انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہتا ہے لے جائے تم سے گند کو اہل البیت اے گھر والوں وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِرَا اور پاک کرے تم کو اچھی طریقے سے تو تذکرہ بھی چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اور جب بھی اہل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی بیوی ہوتی ہے تو وہ کتنے اندر کے کالے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں حضور کی بیویاں مراد نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نواز سے مراد ہیں کیا جوڑ ہوا اس کا اس سے وہی اور اللہ پاک کرے تم کو تط زبردست طریقے سے گھروں کے اندر رہ کر کے یہ کام کرو اور کیا کام کرنے وَذْفُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ اور ذکر کرو تم تلاوت کرو تم پڑھو تم یاد کرو تم ما اس چیز کو یتلا فی بیوتی کننا جس کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں کے اندر وہ کیا چیز ہے من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیتوں میں سے اور اس کی حکمت میں سے اور حکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی سنت اور کتاب اللہ کو یاد کرو گھروں کے اندر رہ کر کے ان اللہ کان بے شک پروردگار بے شک اللہ تعالیٰ کان لطیفا ہے باریک بھی خبر رکھنے والا گھر کے اندر رہ کر کے کون نیکیوں پر قائم رہتا ہے اور کون اس میں کمزوری دکھاتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ ہے وہ معاشرہ جس کو قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح کا پاکیزہ ماحول ہو یو تحرا تم اللہ تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے کہ کسی کے ذہن و خیال کے اندر کہیں برائی کا ذہن نہ بنے اس کے لیے بیویاں گھروں کے اندر رہیں اور اگر باہر جانا ہو تو پھر جہالت کے دور کی طرح بندھن کر کے نہ نکلیں پورے پردے کے ساتھ نکلیں اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے نہ نکلیں اور ابھی کچھ اور احکام آگے آئیں گے اس سے پہلے کچھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور ایمان والیوں کی صفات بیان کر کے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے ان المسلمین بے شک فرما برداری کرنے والے مرد والمسلمات اور فرما برداری کرنے والی عورتیں والمؤمنین ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں تو کیا ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں یہ بڑی لمبی بحث ہے خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں البتہ عملی طور پر دونوں میں تھوڑا فرق وہ کیا جن چیزوں کو ماننا ہے ان کے ماننے کا نام ایمان ہے اور ایمان کو اختیار کر کے جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے کرنے کا نام اسلام ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے اللہ کو ماننا اس کے حبیب کو ماننا قرآن کو ماننا فرشتوں کو ماننا جنت اور جہنم کو ماننا اس کا نام ایمان ہے ان المسلمین بے شک فرما برداری کرنے والے فرما برداری کرنے والیاں ایمان والے ایمان والیاں والقانتین اور آجزی کرنے والے آجزی کرنے والیاں اور ایک من قانتان کام پڑ چکے پیچھے نماز میں چپ چاپ رہنے والے نماز میں خوشو اختیار کرنے والے چپ چاپ رہنے والے چپ چاپ رہنے والیاں وادیقین اور سچے سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں والصابرین صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں والخاشعین اور خشوع کرنے والے عاجزی اختیار کرنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والیاں والمتصدقین صدقہ کرنے والے والمتصدقات صدقہ کرنے والیاں والصائمین روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں والحافظین اور حفاظت کرنے والے فروجہم اپنے شرمگاہ کی والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں والذاکرین اور یاد کرنے والے اللہ اللہ کو کثیرم بہت زیادہ والذاکرات اور یاد کرنے والیاں یہ ہیں وہ لوگ اللہ اجرا عظیما اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے بخشش کو وہ اجرا عظیما بہت بڑے اجر کو گویا جو اوپر سے ذرا ٹانٹ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جس کے لیے آپ تین تیس دن الگ رہے اور تیس دن کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ازواج متحرات میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سنائی انہا کو یہ سنائی اور ان سے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اور اس کے بعد جواب دو کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے یا دنیا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے ہر بات کا مشورہ کرتی ہوں مگر اس بارے میں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہ لیا ہے بس اب اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے وہ تو ہم نے ایک بات کہی تھی اور جب آپ نے یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو ساری ازواج متعارات نے یہی جواب دیا ایک ایک نے کہ ہم آپ کا گھر چاہتی ہیں آپ کے جنت میں آپ کی جنت میں سنگت چاہتی ہیں دنیا نہیں چاہتی جس حالت میں بھی رہیں گی اسی میں ہم خوش رہیں گی اس کے اوپر یہ تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک مرد اور نیک عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے آگے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پروردگار نے عرب کے معاشرے کی تمام خرابیوں کو دور کیا لیکن ایک بہت بڑی خرابی ان کے یہاں اونچ نیچ کی تھی وہ آپ نے اس سے پہلے بار بار پڑھی کہ وہ اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جس میں غریب بیٹھے ہیں جس میں کمزور لوگ بیٹھے ہیں تو جو لوگ ان کے یہاں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے ان کو انسانی حقوق ملے اور انسانوں کے برابر ہوں یہ تو وہ کسی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ اس کو رونگ ڈالنا چاہتے تھے اس سوچ کو مٹانا چاہتے تھے چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے غلام رہے اور اب آپ نے آزاد کر دیے تھے لیکن بہرحال غلام رہے وہ وہ بڑے ہوئے آپ کو فکر ہوئی ان کے نکاح کی ان کا نکاح کہاں کرایا جائے آپ کے ذہن میں آپ نے سگی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ ذہن میں آئی زینب بنت جحش ایک تو ہاشمی خاندان کی رسول بہت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور اس کے علاوہ عرب کی عورتوں میں بہت زیادہ حسین و جمیل اور اس کے علاوہ ایک بڑے گھر کی عورت ویسے بھی یعنی ہاشمی میں بھی بڑے خاندان پیسے والا خاندان اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ٹھاک آدمی ماں باپ تو موجود نہیں تھے لیکن ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش موجود تھے آپ نے ان کو یہ اطلاع دی کہ میں یہ چاہتا ہوں وہ تو آسمان سے گرے اس دور میں غلاموں سے نکاح کرانا یہ تو آج میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس سے تعبیر کیا جا سکے کہ کس سے نکاح کرایا جا رہا ہے جن کو جانوروں کے حقوق نہیں دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک آپ نے فرمایا کہ میں ایسا چاہتا ہوں انہوں نے پھر بہن سے ذکر کیا تو بہن بھی پریشان کہ یہ عجیب قسم کا حکم ہے کیا غلاموں کے ساتھ ہمارے نکاح ہوں گے اور کوئی نہیں بچا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے دور میں عام انسان ہیں سب آزاد ہیں تو پھر لوگوں میں کتنی اونچ نیچ ہے تو غلاموں کے بارے میں کیسا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ دونوں پریشان تھے ابھی نہا نہ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ علی اور نہیں جائز ہے کسی مومن کے لیے ولا مؤمنت اور نہیں جائز ہے کسی مومن عورت کے لیے قضى اللہ ورسوله جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرن کسی معاملے کا ان لهم الخيار کہ ان کے لیے اختیار ہو من امرهم ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہ سکتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا اور آپ اگر کوئی سمجھے کہ مجھے اختیار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے یعص اللہ رسول اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فقط ضلالا مبینا تو یقیناً وہ بھٹک گیا ذلالم مبینا کھلن کھلی گمراہی کے اعتبار سے وہ گمراہ ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی اور سنائی گئی حضرت عبداللہ کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے وہ صحابی تھے ایمان والے تھے لبئی کا فوراً کا کوئی اختیار نہیں ہے بالکل ہم تیار ہیں ذہن و دماغ سے تیار ہیں پورے طور پر تیار ہیں نکاح ہو گیا عرب کے لوگ بھی حیران ہوئے آج تکبر کی کمر ٹوٹ گئی اونچ نیچ کی آج کمر ٹوٹ گئی ایک غلام کے ساتھ عرب کی سب سے بڑی شریف خاندان کی عورت کا نکاح ہو گیا لیکن عجیب صورتحال کا سامنا ہوا اللہ کے یہاں نہیں مقدر تھا ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں نبھا نہیں ہوا کیوں نہیں نبھا ہوا مزاج نہیں ملے اور انسانوں کے مزاج الگ الگ ہیں حضرت زینب نے بھی بہت کوشش کی مزاج جوڑنے کی مگر نہیں جڑ پایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کی مگر نہیں مل پایا حضرت زید آپ کے پاس آ گئے کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان فرمایا آپ کا بڑا کرم ہے اپنی ذات بہن سے میرا نکاح کرایا مگر ہمارا نبھا نہیں ہو رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق پامال کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کر دیں اس لیے مجھے بہتر لگتا ہے کہ میں طلاق دے دوں آپ فرماتے اتق اللہ اللہ سے ڈر کیا کر رہا ہے طلاق کی بات کر رہا ہے رہو آپس میں ہو جائے گا نبھا آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہو جائے گا اس پر وہ لوگ بھی غور کر سکتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم دم درود کر دیں گے پھونک مار دیں گے تو میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر آیا دم کرنے والا آپ کوشش فرما رہے ہیں اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں حضرت زید کو بھی سمجھاتے ہیں حضرت زینب کو بھی سمجھاتے ہیں مگر نہیں نبھا ہو رہا ہے اور اصل میں قرآن پاک ایک اور حقیقت بھی بتانا چاہتا ہے انسان چھوٹے بڑے نہیں ہیں کسی کا نکاح کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو جو زندگی نبھانی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپس میں مزاج ملنے چاہیے اگر نہیں ملیں گے مزاج تو انسانوں کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا ہے خالی کچے دھاگے سے ان کو باندھ دیں اس سے نہیں نبھا ہو سکتا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا جس پر وہ انعمت علیہ اور جس پر آپ نے انعام کیا تو آپ کیا کہہ رہے تھے ہم سے کہا نہیں کا روک لے تو اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو یعنی طلاق مت دے اللہ اور ڈر اللہ سے کیا کر رہے ہو کسی بات کر رہے ہو لیکن بات بن نہیں رہی تھی آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو طلاق کے سوا کوئی صورتحال ہے نہیں اگر طلاق ہو جائے تو حضرت زینب بنت جحش کے زخموں پر مرہم کیسا رکھا جائے وہ کہیں گے جی مجھے تو غلام کے ساتھ نکاح کرایا گیا ہے نوز باللہ آج کی زبان میں کہتا ہوں میری زندگی داغدار ہوگی وہ تو نہیں کہہ رہی تھی تو اب کیا بنے گا میری زندگی کا آپ سمجھتے تھے کہ اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کو اس سے میں نکاح کر لوں اور یہ خوش ہو جائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح میں رکھ لیا اور کوئی طریقہ نہیں ان کے زخموں پر مرہم لگانے کا لیکن آپ ڈرتے تھے ایک بات سے وہ کیا کہ اگر میں ان سے نکاح کروں گا حضرت زید میرے حقیقی بیٹے نہیں ہیں یہ تو خالی بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور کسی کو منہ بولنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا ہے بیٹا تو اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ اس کو پہلے تو بیٹا بنایا اور پھر اس کا نکاح کرایا اور پھر اپنی بہو سے نکاح کر لیا ایسے وقت میں کیا کرائیں آپ پریشان تھے سوچتے تھے اللہ اس کو بیان فرماتا ہے وہ فِي نفسی کا اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں مردی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا آپ چھپا رہے تھے مگر اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ تخش اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں اللہ سے ڈرنا آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پروردگار آپ کے ذریعے سے ایک دوسرے رواج کو مٹانا چاہتا ہے وہ کیا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتے ہیں آپ ان سے نکاح کریں تاکہ سب کو پتا چلا جائے چل جائے کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی اپنی بیوی نہیں ہوتی اس سے پردہ ضروری ہے فلما قضا زید منها وترا فلما قضا تو جب پوری کر دی زید حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے منها ان سے وطارن اپنی غرض یا اپنا معاملہ جب پورا ہو گیا ان کا معاملہ ہو گیا تھا طلاق ہو گئی طلاق کے بعد عدت گزر چکی جب وجنا کہا تو ہم نے نکاح کر دیا آپ سے اس عورت کا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی تنگی فی ازواج ادعیائہم اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں آئندہ بھی مسئلہ ایسا پیش آئے گا آپ نکاح کریں گے اس رواج کی بھی کمر ٹوٹ جائے گی اذا کا منہن بطرا جب وہ پورا کر دیں ان سے اپنے معاملے کو جب طلاق دے دیں عدت گزر جائے معاملہ پورا ہو جائے تو پھر لوگوں کو ان کی بیویوں کے بارے میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا معاملہ ہو جانے والا چنانچہ یہ نکاح ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت خوش ہوئیں اور ازواج متحرات کو کہتی تھی کہ سب کے نکاح تو زمین پر ہوئے ایک میں ہوں تنہا جس کا نکاح عرش کے اوپر ہوا اللہ نے حکم دے دیا ہم نے نکاح کرا دیا ہے فِي مَا فَرَضَ فرض اللہ اور جب کوئی حکم اللہ دے دے تو پھر حالات اس کے خلاف ہوں اور لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہو تو کیا لوگوں کی مخالفت کا نبی کو خیال کرنا ہے فرما بالکل نہیں کرنا لوگ تو اللہ کو ایک ماننے کے لیے کہاں تیار تھے مکان عالم نبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج کوئی تنگی فیما فرض اللہ اس بارے میں فرض اللہ ہو جو فرض کر دی اللہ نے لہو اس کے لیے سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے فی الذین خلو من قبل ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے یعنی چاہیے نبی کو کہ اختیار کرے اللہ کے طریقے کو اور وہی طریقہ جو پہلو میں گزرا اور پہلو میں کیا گزرا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا تھا پھر انبیاء کرام لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ بھی کوئی پرواہ نہ کریں وکان امر اللہ فضر مقدورا اور ہے اللہ کا معاملہ فضر طے کیا ہوا مقدور طے کیا ہوا اللہ کا معاملہ اندازہ لگانا ہے اندازہ لگایا ہوا یعنی اس کے معاملے نے تو ہو کر کے رہنا ہے اللہ رسالات اللہ کون تھے یہ جن کے بارے میں اللہ کا معاملہ گزر چکا ہے کہ اللہ کا حکم آتا تھا لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے الذين يبلغون رسالات اللہ جو پہنچاتے تھے اللہ کے پیغامات کو وہ اور وہ ڈرتے تھے اللہ سے ولا يخشون احدا اور نہیں ڈرتے تھے کسی سے الا اللہ سوائے اللہ کے وہ بالله حسيبا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے کوئی پرواہ نہیں کرنے لوگوں کی کون مخالفت کرتا ہے جو کرتا ہے تو کرتا رہے چنانچہ کچھ نہیں ہوا لوگوں نے مخالفت کی تھوڑی سے منافقوں نے شور وور مچایا اس کے بعد بات ختم ہو گئی یہاں تین باتوں پر اور ہمیں غور کرنا ہے یہ ہمارے مالک کا کلام ہے مالک الملک کہ یہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت قیمت ہے وہ دنوں کو جوڑنے کی بھی بار بار حکمت اپناتا ہے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہوا لیکن طلاق ہو گئی اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکاح ہوا مگر طلاق ہو گئی تو اس طلاق کا مداوع کیسے ہوا کہ طلاق شدہ خاتون سے اللہ نے اپنے نبی کا نکاح کرایا ان کے دل کا غم دور ہو گیا وہ خوش ہو گئی اور زخم پر ایسا مرہم لگا جس کا وہ خود کبھی تصور نہ کرتی تھی بھول گئی بلکہ وہ اس پر خوش ہوئی کہ اس پر کہ میرا نکاح حضرت زید سے ہوا اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنے حبیب کا گھر نصیب کیا اگر حضرت زید سے میرا نکاح نہ ہوتا تو اللہ مجھے اپنے حبیب کا گھر نصیب نہ کرتا تو میں اس سے محروم رہ جاتی بہت ساری محرومیاں ہم کو لگتی ہیں کہ محرومیاں ہیں مگر در پردہ ان کے پیچھے بڑی قسمت چھپی ہوئی ہوتی ہے مثلا حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی لیکن آپ کو معلوم ہے کیوں بنی یہی ایک سبب بنا کہ وہ بیوہ تھی اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور بعض نے تو تین مرتبہ لکھا ہے اللہ نے عزل میں طے کیا ہوا تھا کہ میرے محبوب کے گھر میں ایک بیوہ آئے گی کیوں جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو لوگ منحوظ سمجھتے تھے کہ اس کے تو ناپاک قدم پڑے اس گھر میں شوہر ہی مر گیا اس عورت کو بدقسمت سمجھتے تھے اللہ کو یہ ذہن مٹانا تھا اللہ نے فرمایا ایک نہیں دو شوہر مرے بلکہ تین مرے اور دیکھو کتنی قسمت والی ہے محبوب کبریا کے گھر میں پہنچی اب جب یہ شوہر ان کے مرے ہوں گے حضرت خدیجہ کے تو وہ سمجھتی ہوں گی کہ میں بڑی بدقسمت ہوں جس سے نکاح کرتے ہیں وہی مر جاتا ہے جس سے نکاح کرتے ہیں وہی مر جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے فرمایا تو بدقسمت نہیں تو خوش قسمت ہے ان شوہروں کا مرنا ہی تیری قسمت چمکائے گا کہ تم حبیب کبریا کے گھر پہنچے حضرت سے زید جب غلام بنے ہوں گے اور گھر ان سے چھوٹا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں غلام نہیں تھے ان کو کسی نے بیچارے جنگل میں اپنی بکریاں چلا رہے تھے تو کسی نے پکڑ کر کے مار پیٹ کے ان کو کہا کہ بولو میں غلام غلام غلام ہوں اور مکہ کے کوئی قافلہ گیا اس نے ان کو بیچ ڈالا کافلے والوں کو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ایک بچہ وہ بھی چھوٹا بچہ جب اپنے گھر سے جدا کیا گیا اور غلام بنا کر کے جبکہ وہ آزاد تھے ان کے دل پر کیا کیا گزر رہی ہوگی اللہ نے ان کے زخم کو مٹانا تھا تو اللہ نے ان کو حبیب کبریا کے گھر میں پہنچایا لیکن جب اللہ کے محبوب کے غلام بنے تو غلامی پر اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے ان کے والد آئے اور والد نے بڑے دردناک انداز سے گھر کا نقشہ پیش کیا لیکن اس کے باوجود یہ گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے فرمایا کہ میرے تصور میں باپ کی جتنی شفقتیں تھیں اس سے ہزار گنا بہتر باپ کی شفقت مل گئی اور جتنی میرے ذہن میں ماں کی ممتا تھی اس سے ہزار گنا خدیجت القبرا کی ممتا مجھے مل گئی اب مجھے گھر کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا ہے لیکن ان کو لوگ کہتے تھے زید بن محمد تو یہ بہت خوش ہوتے تھے کہ میں رحمت اللہ عالمین کا بیٹا ہوں یہ دیکھو میرا کے بھی کیا کمال بکتا ہوا غلام آیا اور محبوب کبریا کا بیٹا بن گیا اب جب اللہ کا حکم آیا کہ منہ بولا ہوا بیٹا بیٹا نہیں اور آج کے بعد ان کو زید بن محمد کوئی نہیں کہے گا زید بن حارثہ کہیں گے ان کو بھی بڑا دکھ ہوا اللہ نے اس کا مداوع کیا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں سے بس ان کا نام قرآن کریم میں رہا اور کسی کا نام نہیں ابو بکر عمر و عثمان والی کے نام نہیں ہیں عشرہ مبشرہ کے نام نہیں ان کے نام ہے نام ہے قرآن پاک کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب امام سے تلاوت سنتے ہوں گے کہ میرا نام پڑھ اس پر بھی تجھے ثواب ملے گا آپ کی تازگی کے لیے کہتا ہوں ہمارے کسی بندے نے اپنی بیوی سے زہار کر دیا ہمارے علاقے کی بات ہے تو زہار سمجھ گئے نا وہ بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے اس کے اوپر کفارہ دینا ہوتا ہے اب وہ کفارہ تو غریب مسکین کو دینا ہوتا ہے تو ہمارے دور جہالت تھا تو ویسے ہی وہ کفارہ ہوتا تھا جی گاؤں کے اتنے لوگوں کو روٹی کھلاؤ تو نے یہ غلط بات کہی ہے تیرے اوپر جرمانہ تو وہ گاؤں والوں کو روٹی کھلاتا تھا مگر کیا کہتا جاتا تھا وہ کہتا تھا کھو میری رنڈی وہ سب کو <laughs> کو میری رنڈی کو سرکو میری گھر والی نے مجھے تنگ کیا میں نے اس کو گالی دی اس پر جرمانہ ہوا دیکھو تمہیں تمہیں یہ کھانے کا موقع ملا مگر میری گھر والی کو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اپنا نام قرآن میں سنتے ہوں گے اللہ اکبر اور واقعی خوش ہونے کی بات بھی ہے اکیلا شخص کائنات میں گزرا کہ اس کا نام پڑھنے سے انبیاء کے بعد انبیاء کے سوا تو ان کے نام پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے زید تیس نیکیاں ملتی ہیں لیکن ایک چیز تو باقی رہی وہ کیا چیز باقی رہی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے پیدا ہوئے تینوں کا انتقال مشہور روایت تحقیقی روایت یہی کہتے ہیں ورنہ اکثر یہ ہے کہ چار بیٹے تھے آپ کے تین مکہ میں تھے وہاں انتقال ہو گیا ایک مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنایا تو آپ بھی تو آخر ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں آپ کا دل کتنا خوش ہوا کہ چلو میں نے ایک کو بیٹا بنا لیا اپنا تو بیٹے بن کر کے رہنے لگے گھر کے اندر لیکن جب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا اور زید کو بھی آپ بیٹا نہیں کہیں گے آج کے بعد وہ زید ابن محمد نہیں زید ابن حارثہ کہلائے گا تو آپ کو بھی اپنے طور پر ایک احساس ہوا کہ اس کا مطلب کہ کسی شخص کا میرے بیٹے کے طور پر نام میرے ساتھ نہیں رہے گا آپ کی تسلی کا بھی سامان دیا گیا فرمایا آپ کو کسی کا باپ نہیں بنایا گیا باپ بننا یہ چھوٹا کام ہے آپ کو بہت اونچا مرتبہ دیا گیا ہے جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا وہ کیا مرتبہ آپ کو ملا آپ کو اللہ کا رسول بنایا گیا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہے اتنا بڑا مرتبہ سب کی تسلی کا سامان محمد محمد نبا رجالکم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ حضور کے ساتھ جوڑنے کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کو تو خیال ہوتا ہوگا آپ نے اندازہ لگایا جو آپ کے دوست ہیں اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اپنے طور پر سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے دوست کو نہیں ملا تو وہ تو سوچتے تھے کہ حضور کا کوئی بیٹا نہیں کم سے کم زید بن محمد تھے تو ہم ان کے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں راج ان کے ساتھ آپ کا نام جوڑیں اور میں تم کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کان محمد نبا من رجالکم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد کسی کے ابا من رجالکم تمہارے مردوں میں سے ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں یہ آپ کے لیے اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اس لفظ پر بھی غور کیجئے دو لفظ ہیں آپ رسول بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے تو پہلے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں پہلے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں اور بعد میں یہ کہنے کے بجائے کہ آپ خاتم الرسل ہیں فرمایا نہیں آپ خاتم النبیین ہیں اس میں کیا راز ہے ہزاروں راز ہیں حکیم کا کلام کبھی حکمت سے خالی ہوتا ہے تو احکم الحاکمین کا کلام حکمت سے خالی ہو سکتا ہے رسول میں پیچھے عرض کر چکا کہ ویسے تو نبی کو رسول اور رسول کو نبی بھی کہتے ہیں لیکن موٹے طور پر رسول کس کو کہا جاتا ہے جو صاحب شریعت ہو جس کو نئی کتاب ملے اور نئے احکام ملے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ نے آپ کو رسول بنایا نئی کتاب بھی آپ کو ملی نئی شریعت بھی آپ کو ملی اس لحاظ سے آپ اللہ کے رسول ہیں اگر نبی اللہ کہا جاتا ہے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ پیمبر تو ہیں مگر صاحب شریعت نہیں اور آگے فرمایا خاتم النبیین اس میں تو زبردست راز ہے اس نے تو دروازے ہی بند کر دیے کیا کوئی کہہ سکتا تھا حضور کے بعد کہ حضور نبیوں کے خاص رسولوں کے خاتم تو ہیں مگر نبیوں کے نہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر کے نہ آئے نئی کتاب لے کر کے نہ آئے پہلی کتاب کی ہی ترویج کرے اور جس کو دجال کی زبان میں بروزی نبی ہو دلی نبی ہو ایسا یعنی وہ نئی کتاب نہ لائے نئی شریعت نہ لائے پہلی کتاب کی ترویج کرے اس کو نبی کہتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہاں آپ کے بعد رسول نہیں ہو سکتا کوئی صاحب شریعت کوئی آئے اس پر کتاب بھی نازل ہو اور وہ نئی شریعت لے کر آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا البتہ ذلی بروزی نبی ہو سکتا ہے فرمایا نہیں خاتم النبیین آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور خاتم کی دو قراتے ہیں ایک خاتم بھی ہے اور ایک خاتم بھی ہے خاتم کا معنی نبیوں کو ختم کرنے والے آپ سب سے آخر میں آئے لیکن مشہور قرات خاتم ہے اور خاتم کے معنی مہر اور مہر سے مراد کیا ہے جب آپ کوئی چیز پیک کرتے ہیں اس کے اوپر موم لگاتے ہیں اور موم کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اب اگر مزید اس میں کوئی چیز داخل کریں گے تو اس کے لیے اس پہلی سیل کو توڑنا پڑے گا بغیر اس کو توڑے ہوئے آپ اس میں مزید چیز نہیں داخل کر سکتے آپ نبیوں کے خاتم ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء کرام آئے اور اب اس پر سیل لگ گئی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے یہ بند ہو گیا اب کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے خاتم ہیں آپ مہر ہیں اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا حضرت مبرد نے یہ ترجمہ کیا زبردست لغوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاتم ماضی کا سیگا ہے خاتم النبیین آپ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین آپ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو جو بعد میں دجال پیدا ہوتے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے نبی بنتے تھے ان شیاطین شاطن کو شیطان اپنے دوستوں کو وہی نہیں کرتا تھا وہ مختلف قسم کے بہانے کرتے تھے کیسے بہانے میں نے شاید عرض کیا تھا ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی کہ میں نبی ہوں لوگوں نے کہا تو نبی ہے جج کے پاس حاضر ہیں تو کیسے نبی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا خاتم النبیین اللہ نے آپ کے لیے فرمایا اور اللہ نے اور آپ نے فرمایا میں لا نبی بعد خاتم الانبیاء ولا نبی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اس نے کہا میں نبی تھوڑی ہوں میں نبڑی ہوں میں عورت ہوں اللہ کے حبیب نے یہ تو فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی مرد نہیں آئے گا میں نبڑی ہوں عورت ہوں میں کیسے کیسے بھائی ماں متنبی شاعر گزرا ہمارے یہاں بہت مشہور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا کہ تو کیسا نبی ہے اللہ کے محبوب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہوں اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہوں تو کہا تو کیسے نبی بنا اس نے اپنا تخلص رکھا لا کہنے لگا حضور نے تو میرے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا لا سب آئیں گے اس نے اپنا تخلص رکھ لیا نام رکھ لیا لا کہتا ہے لا نبی آبادی حضور نے فرمایا لا نبی بادی لا آئے گا میرے بعد نبی بن کے تو یہ جو قریب میں دجال پیدا ہوا اس نے کیا کام کیا اس نے کہا کہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے مہر ہیں یعنی جو آپ کی اطاعت کرے گا اتباع کرے گا تو جتنی زیادہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا بس حضور کی اس پر مہر لگتی رہے گی وہ نبی بنتا رہے گا اطاعت کی مور لگتی گئی نبی بنتا گیا مور لگتی گئی نبی بنتا گیا بس جتنے اطاعت کریں گے وہ نبی بنتے رہیں گے حالانکہ جب سیل لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل لگتی رہے گی اور اس میں بھرتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے اور بھرتے رہیں گے لیکن اللہ تعالی جھوٹوں سے کچھ باتیں کہلواتا ہے جو اپنی بات میں وہ خود ہی پھنستے ہیں اس نے بہت باتیں لکھی بہت جھوٹی باتیں وہ تو الگ موقع نہیں اس کو لیکن اس کی کتاب ہے تریاق القلوب اس میں اپنے لیے لکھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں میرے بعد میری وہ بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام رکھا تھا جنت بی بی اس کے بعد میں پیدا ہو گیا دوسر خان تو میں اپنے ماں باپ کا خاتم الاولاد ہوں خاتم الاولاد کہ میرے بعد میرے ماں باپ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اگر خاتم کا وہ مانا ہے کہ مور لگتی ہے تو ہو رہتے ہیں مور لگتی ہے تو ہو رہتے ہیں تو کیا تیرے لیے بھی یہی ترجمہ کریں ہم اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مہمان سے پوچھو کہ کتنے لوگوں کو مہر لگی اور وہ نبی بنے حضور کے بعد تیرے تک کتنے لوگ بنے کہتا ہے کوئی نہیں بنا گویا آج تک کوئی اتنی اتباع نہیں کر سکا تو تیرے بعد کتنے بنیں گے کہتے ہے میرے بعد بھی کوئی نہیں بنے گا حضور خاتم ہے مگر صرف میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں نہ کوئی آج تک آیا نہ آئے گا علمان والحفیظ اللہ حفاظت فرمایا ایسے دجالوں سے اللہ کے محبوب آپ کہیں گے ایسے لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں اگر نہ پیدا ہوں تو ہم کو حیرت ہوگی اگر پیدا ہوں تو کوئی حیرت نہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے پیدا ہوں گے فرمایا اس طرح تو بہت ہوں گے ساون کے کیڑوں کی طرح ٹرین ٹرین کریں گے اور مریں گے مریں گے مرتے رہیں گے یہ تو لا نبی اور یہ نبنی شبنی یہ تو بہت سارے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے لیکن تیس بڑے جھوٹے ہوں گے جن کے باقاعدہ ان کے پیچھے گروہ چلیں گے ان کی امتیں ہوں گے کلہم یدعی نبیم ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی دھوکے میں نہیں پڑنا وکان اللہ کل علیما اور اللہ تعالیٰ ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا وہ جانتا تھا کہ کس کو کیا مرتبہ اور کیا مقام ملنا ہے اس نے آپ کو یہ مرتبہ تھا فرمایا صدق اللہ مولانا العظیم